اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذو الفضل مولانا اللہ اوپر کے رکوع میں آخر میں فرمایا تھا ایمان والوں اللہ کے راستے میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا معاملہ خیانت والا نہ ہو بلکہ خیر خواہی والا معاملہ ہو اللہ کے حکام بھی پورے کرو اللہ کے حقوق بھی پورے کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی پورے کرو آپس میں بھی خیانت نہ کرو اور پھر فرمایا تھا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں ان کے ذریعے سے انسانوں کو آزمایا جاتا ہے کہ ان کی محبت میں فریفتہ ہو کر کے خدا کے دین کو چھوڑتا ہے یا اللہ کے دین کے لیے ان کو قربان کر دیتا ہے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ انسان کس موڑ پر کیا فیصلہ کرے اگلے رکوع کے اندر اگلی آیت میں اسی کا جواب دیا جا رہا ہے یا یوح لذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اگر تم بچو گے اگر تم تقوا اختیار کرو گے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو گے اس کا تقوی اختیار کرو گے یا لکم فرقان اللہ بنائے گا تمہارے لیے فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز تم کو عطا فرمائے گا اس کا کیا مطلب تم کو وہ ایمانی نور عطا فرمائے گا جو تمہیں تقوی کی راہوں پر چلائے گا جو تمہیں ہر موقع پر تمہاری رہنمائی کرے گا کہ اس موقع پر خیر اور صلاح کا یہ راستہ ہے آدمی چھوٹی نیکی کرتا ہے بڑی کی توفیق ہوتی ہے اور نیکی کرتے کرتے پروردگار پھر اس کو یہ ایمانی کیفیت عطا فرماتا ہے فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز زندگی کے ہر موڑ پر تم فیصلہ کر سکو گے کہ میرے لیے خیر اور بھرائی کا کون سی راہ ہے وہ یوکف ارآن تم اور جب نیکیاں کرو گے اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو پروردگار تم سے چھوٹی موٹی جو خطائیں اور لغزشیں ہوتی ہیں ان کو مٹا ڈالے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور جب اللہ کا تقوی آتا ہوگا اور فرقان مل جائے گا کہ گناہ کیا ہے نیکی کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے تو پھر جو گناہ ہوں گے پروردگار ان کو بھی معاف فرمائے گا بڑے گناہ بھی جب توبہ کرو گے وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ایک تقوی کے اوپر یہ تین انعام پہلا انعام فرقان عطا کرے گا حق اور باطل میں فرق کرنے کی کیفیت عطا کرے گا خیر اور شر میں امتیاز کرنے اور پہچاننے کی صفت عطا کرے گا دوسرا فضل تمہاری سیاحت کو مٹا ڈالے گا اور تیسرا فضل یغفر لکم تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا یہ سب کی سب چیزیں بتاتی ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یہ آیت گزشتہ مضمون کی تکمیل بھی ہے اور نئے مضمون کی تمہید بھی گزشتہ رکو میں کیا بتایا گیا یہ احساس دلایا گیا کہ بدر میں جو کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ صحابہ کرام میں یہ صفات تھی آئندہ اگر کسی کے منہ میں پانی آ رہا ہے کہ ہم کو بھی یہ صفات ملیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر ہم کو بھی یہ کامیابی ملے اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے اگلے رکوع کے اندر پھر اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے اس وقت میں ایمان والوں کی کیا کیفیت تھی کیسے حالات سے پروردگار نے تم کو نکالا کن پریشانی اور مصیبتوں سے اٹھایا اور کس بلند مقام پر پہنچایا وہ کو بکن ندی نے کف یاد کیجیے اس موقع کو جب یم کرو سازشیں کر رہے تھے مکاریاں کر رہے تھے پلان بنا رہے تھے منصوبے گانٹ رہے تھے بھی کہا آپ کے بارے میں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا منصوبے تھے ان کے یوس کا تاکہ وہ آپ کو جما دیں یعنی آپ کو قید کر دیں او یقتلو کا یا وہ آپ کو قتل کر دیں او یخرجو کا یا وہ آپ کو ملک بدر کرے آپ کو نکال دیں یہ کس موقع کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے کیسے حالات تھے ایمان والوں کے لیے اکثر ایمان والے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا چکے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروردگار کے کی طرف سے حکم ملا اب آپ بھی تشریف لے جائیے جس دن آپ نے یہ آپ کو یہ حکم ملا ہے دوسرے دن آپ نے تشریف لے جانا ہے ایک طرف یہ وہی نازل ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے دوسری جانب اسی دن مکہ میں ایک سازشی ہال ہے ایک کمیٹی ہال آج کل کا جو کمیونٹی ہال سمجھو اسی طرح کا اس کمیونٹی ہال میں سازشیں اور مکاریاں بہت ہوتی ہیں لیکن اکثر یہ بند پڑا رہتا تھا ان دنوں میں کھلا ہے بڑی گہما گہمی آؤ جائی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے اس میں یہ مشورہ ہو رہا ہے دار الندوہ میں تمام قبائل کو بلایا گیا بنو ہاشم کو چھوڑ کر مسلمان تو دن ب دن بڑھتے جا رہے ہیں اب کچھ بھاگ کر کے دائیں بائیں چلے گئے ہیں کوئی فیصلہ کن بات کرو جس سے اس مصیبت سے نمٹا جائے ایک قبیلے کا سردار اٹھا اس نے کہا میری رائے ہے کہ ان کو ملک بدر قدر کر دیا جائے اس نے اپنے دلائل پیش کیے اس لیے کہ جب یہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے ہم ان کی مصیبت سے نجات پا جائیں گے ان کی کیا سوچ ہے یہ کیا کریں گے وہاں جا کر کرتے رہیں گے دوسرے نے اس کو کاٹ دیا اس نے کہا کیا بے وقوفانہ بات کر رہا ہے لسان من العسل ان کی زبان تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے جہاں جائیں گے وہیں اپنے گرد ایک حلقہ بنا لیں گے انسان ان کے ساتھ چمک جاتے ہیں وہاں جائیں گے ان کا حلقہ بنے گا ان کی حکومت بن جائے گی پھر پلٹ کر تم پر حملہ کر سکتے ہیں کیا کرو گے وہاں ان کی سوچ پرم جائے گی اور پھر جو ہمارے لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں وہ سب بھاگ بھاگ کر وہاں جاتے رہیں گے دوسرا اٹھا اس نے کہا یہ رائے مجھے پسند نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے جب یہ قید ہوں گے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے اس طریقے سے ان کا دین نہیں پھیل سکے گا ہم اس مصیبت سے نجات پا جائیں گے ابو جیل کھڑا ہوا اس نے اس کو کاٹ دیا اس نے کہا انتہائی بے وقوفانہ بات ہے تین سال تک شیب ابھی میں ہم نے ان کو گرفتار نہیں رکھا صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے ماننے والے سبھی لوگوں کو بلکہ نہ ماننے والے بنو ہاشم کو بھی ان کے ساتھ گرفتار رکھا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا ان کا دین پھیلتا رہا بلکہ انہی دنوں کے اندر تو ابو ذر غفاری جیسے لوگ ایمان لائے جن کی وجہ سے قبیلہ بنو غفار کے اندر ان کی سوچ پہنچ گئی ان کا دین پہنچ گیا لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی فرمائیے کیا بات ہونی چاہیے اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ قتل کا مشورہ براہ راست ابلیس نے آ کر دیا تھا ان کو اس نے کہا تھا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں میں نے سنا کہ کوئی برادری کا مسئلہ آ گیا ہے اس لیے میں نے سوچا کہ اس موقع پر میں اپنی رائے کو ضائع نہ ہونے میری بھی ایک رائے ہے ابو جہل جیل کی رائے تھی ابلیس کی رائے تھی وہ خود ابلیس کا چیلا اس نے کہا ان کو قتل کیا جائے اب اور کوئی علاج نہیں سب نے کہا کہ بنو ہاشم سے کون نمٹے گا اس نے کہا میری ترکیز دیکھو ہر قبیلے سے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور سب فنا وقت میں یک بارگی ان پر حملہ کرے جب یہ مارے جائیں گے دو ہی راستے ہیں یا تو بنو ہاشم ہم سے جنگ کریں گے یا دیت مانگیں گے اگر دیت مانگیں گے تو بانٹ لیں گے مل جل کر کے دے دیں گے سارے اور اگر جنگ کریں گے کس کس سے جنگ کریں گے نہیں کر پائیں گے یہ بڑا زبردست پلان تھا یہ چھوٹا پلان نہیں تھا قبائل کی دنیا میں اس سے بڑھ کر کیا پلان ہو سکتا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے آپ مکہ چھوڑ دیجئے اس رات کو آپ کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا علی تم میری چارپائی پر سو جاؤ میرے بستر پر سو جاؤ اور لوگوں کی کچھ امانتیں باقی ہیں فلاں کی امانت فلاں جگہ ہے فلاں کی امانت فلاں جگہ فلاں کی امانت فلاں کے پاس ہے یہ سب امانتیں دے کر کے کل تم بھی آ جانا میں اللہ کے حکم سے نکلتا ہوں آپ نکلتے ہیں باہر اور اللہ کے نام سے مٹی کی ایک مٹھی لیتے ہیں شاہت الوجوہ اس کو پھینک دیتے ہیں وہ سب کے اوپر اونگ تاری کر دیتی ہے سب سو جاتے ہیں یہی وہ رات ہے جس میں وہ حملہ کر رہے ہیں مگر دروازے کے باہر کھڑے ہیں اس سے ان کی شرافت کا احساس ہوتا ہے ان کے ہاں جنگ اور دشمنی کے بھی کچھ ضابطے تھے رات کے وقت میں حملہ نہیں کرتے تھے کسی پر اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے منتظر تھے کہ صبح ہو آپ پر حملہ کیا جائے آپ کے گھر کے اندر نہ گسا جائے آپ کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے آپ باہر تشریف لے گئے وہ دیکھ ہی نہ پائے غار سور میں گئے تین دن قیام فرمایا اور پھر راستہ بدل بدل کر کے کس طرح مدینہ تشریف لے گئے اسی کی منظر کشی کی گئی یم کرو بک اللہ کا کیسے حالات تھے مسلمانوں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ اور وہ بھی سازشیں کر رہے تھے مکاریاں کر رہے تھے پلان بنا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کے ویم قرون اللہ ویم اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ وہاں سے نکالنے کے لیے واللہ خیر الماکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے کون اس کی تدبیر کا مقابلہ کر سکتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ایک اور مکے کی بات سنو جب وہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا تھا مکہ کے مشرقین اس کی مذاق اڑاتے تھے اور کیسی ڈینگے مارتے تھے ایک کہتا تھا کہ کہتے ہیں جی ایک سورت بناؤ اور دس صورتیں بناؤ اور اس کے جیسی ایک کتاب بناؤ ایک آیتی بنا کر لاؤ اگر میں چاہوں فٹافٹ اس کے جیسی کتاب بنا دوں مگر میں چاہتا نہیں کیوں نہیں کیا ضرورت ہے اس ٹینشن میں پڑھنے کی یہ گیدڑ بھپکی کس نے ماری تھی بہت ساروں کے نام لیے گئے ہیں فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا ممکن ہے بہت ساروں نے کہا ہو کہ سیانی بلی کھمبا نوچے اور تو کوئی جواب بنا نہیں انہوں نے کہا ہم بنانا نہیں چاہتے اگر ہم بنائیں ایسی ہے جیسے کوئی کہے میں ایک چھلانگ مانوں چاند پر چلا جاؤں جاتا کیوں نہیں کہتا کیا ضرورت ہے وہی رات تو تلا اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے آیا تو نہ ہماری آیتوں کے قال و قد سمعنا تو وہ کہتے تھے قرآن کریم نے جمع کا لفظ استعمال کیا اس کا مطلب تھے ہی کئی سارے اگر تاریخ میں کئی کا نام ہے تو تھے ہی کئی قد سمعنا یقیناً ہم نے سن لیا اس قرآن کو لو نشا اگر ہم چاہیں لف مثل هذا تو ہم بھی کہہ ڈالیں اسی کے جیسا ان ان الا الاولین نہیں ہے یہ قرآن مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اسطورت ان کی جمع عرض کر چکا وہ کہانیاں جو رات گزارنے کے لیے سنائی جاتی تھی الْحَقِّ اور سنو ایک بات مکہ میں جب ان کو ڈرایا جاتا تھا اللہ کے عذاب سے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کیوں ڈراتے ہو ہمیں عذاب سے ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے اگر آپ سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ خالی آپ سے ہی نہیں کہتے تھے اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے کیسے کرتے تھے سنیے وہ قال اللہ اور یاد کیجئے جب وہ کہا کرتے تھے اے اللہ کا نہ الحق اگر یہ دین جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہی تیری طرف سے برحق ہے من عندک تیری طرف سے تو بارش برسا ہمارے اوپر حجارتا من آسمان سے پتھروں کی ابھی تینا بھی علیم یہ لے تو ہمارے پاس دردناک عذاب کو وَمَا كَانَ اللہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ معذبهم وهم يستغفرون یہ دعائیں کیا کرتے تھے مگر عذاب نہیں آتا تھا وہ تو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ حالات کیسے تھے اللہ اکبر غور تو کرو یہ کس نے کہا تھا یہ دعا کس نے کہی تھی ابو جہل کا نام بھی آتا ہے اتبا اور شیبہ اور ولید اور بہت ساروں کے نام آتے ہیں جمع کا لفظ اس کا مطلب بہت سارے تھے کہنے والے عذاب کیوں نہیں آتا تھا یہ ایک بیچ میں ذہن میں پیدا ہونے والی بات اس کا جواب جواب دیا گیا کہ گزشتہ سورت کے اندر پڑھنے چکے ہو سورہ آرات کے اندر جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آیا تب آیا کہ فان جئی نہ ہوں پہلے انبیاء کرام کو نجات دی گئی ان کو وہاں سے نکالا گیا ان کی موجودگی میں کسی پر عذاب نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین ان کے بیچ میں موجود رہیں اور پھر ان پر عذاب آ جائیں آپ یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد عذاب آئے گا وما كان اللہ ليعذبهم اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے یہ وما كان اللہ اور نہیں ہے یہ بات ممکن اللہ کے لیے ليعذبهم کہ اللہ ان کو عذاب دے وانت تفیم اس حال میں کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہوں جب تک آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا آپ یہاں سے نکلیں گے پھر ان پر عذاب آئے گا وما كان اللہ معذبهم اور ایک وجہ اور ہے عذاب نہ آنے کی وہ کیا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہم کو عذاب دینے والا وہ ہوں یستغفرون اس حال میں کہ وہ استغفار کریں بخشش مانگیں کیا وہ بخشش مانگتے تھے جی ہاں طواف کرتے تھے وہ اور لبیک بھی پڑھتے تھے اور اس کے بیچ میں استغفار بھی کرتے تھے یہ بھی کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے بیچ میں ابھی ایمان والے موجود تھے جو استغفار کرتے تھے ایک بستی کے اندر بہت بہت نافرمان ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اللہ سے بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں اس لیے ان پر عذاب نہیں آتا ہے وہ ہوں گے اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں بخشش مانگ رہے ہوں یا تو وہ خود بخشش مانگ رہے تھے اور یا ایمان والے وہاں استغفار کرنے والے تھے اس لیے ان پر عذاب نہیں آتا تھا ورنہ عذاب کا سامان کون سا انہوں نے کم کوئی کمی کی ہوئی تھی عذاب پہ تو تمام سامان کر رکھے تھے وہ جرائم کر رکھے تھے کہ جن کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آ جاتا کیا کیا تھے وہ مالا اللہ حافظ بہم اور کیا بات ہے ان کے لیے کیسے ممکن ہے ان کے لیے اللہ جب بہم کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیتا وہ ہوں یا سدون عانل الحرام حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روک رہے تھے عذاب تو آنا چاہیے تھا ان پر انہوں نے تو بڑے بڑے جرائم کیے تھے مسجد حرام سے اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکنا یہ چھوٹا جرم تھا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ اور نہیں تھے وہ مسجد حرام کے اولیاء سرپرست اس کے متولی اس کے کام کرتے دھرتے اس کے ذمہ دار نہیں تھے مگر زبردستی کے ذمہ دار بنے ہوئے تھے قابض تھے اور لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتے تھے یہ اتنا بڑا جرم تھا اس پر عذاب آنا چاہیے تھا تو مسجد کا ولی مسجد کا متولی مسجد کا کرتا دھرتا کون ہوتا ہے ان اولیاء الا المتقون نہیں ہے اس کے سرپرست نہیں ہے اس کے کرنے والے نہیں ہے مسجد حرام کے متولی الا المتقون سوائے پرہیزگاروں کے اس کے متولی پرہیزگار ہونے چاہیے اللہ کا گھر ہے اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے ولیکن اکثرہم لا عالم لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں جی اس پر وہ ان کے ذہن میں آیا آ سکتا تھا کسی کے ذہن میں کہ کچھ نہ کچھ تقویٰ تو ان میں بھی ہے کیا تقویٰ ہے ان میں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں مسجد حرام کے پاس میں عرض کر چکا کہ وہ اپنے طور پر زکوٰۃ بھی دیتے تھے آپ سورہ انعام میں پڑھائے وہ اپنے طریقے سے حج بھی کرتے تھے آپ سورہ بقرہ میں پڑھائے اور یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے ان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی تھی لیکن ہر ایک چیز کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملاوٹیں کر لی تھی تو نماز بھی پڑھتے تھے مگر کیا نماز تھی ان کی دیکھو تو صحیح وہ ماکان سلاتو اینگن دہیت اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس اللہ مکان و تصدیہ اللہ مکان مگر سیٹیاں بجانا و تصدیتن اور تالیاں بجانا کمال بات ہے ساڑھے چار ساڑھے چودہ سو سال پہلے سات سمندر پار کے لوگوں کا بتایا کہ ان کے شرک کا کیا طریقہ تھا وہ سیٹیاں بجاتے تھے گھنٹیاں مارتے تھے تالیاں بجاتے تھے آج بھی جہاں جہاں شرک ہے تو وہاں عبادت کا یہی طریقہ ہے قوالی کی شکل میں بھی یہی عبادت ہے اور جو مورتیوں کے سامنے ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں فضو قلع امی کو ہوں تم تک فرون یہ بڑے بڑے جرائم تھے ان پر عذاب آنا چاہیے تھا اور آ کیوں نہیں رہا تھا اوپر وہ دو باتیں تھیں اور آئے گا قیامت کے دن پھر ان پر عذاب اسی عذاب کے لیے کہا جا رہا ہے فضوق العذاب تو چکھو نا بما بنا تم تم تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے چکھو عذاب کہا جائے گا قیامت کے دن اور ایک منظر مکہ کے مشرقین نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا ایمان کو مٹانے کے لیے اسلام کو دبانے کے لیے ایمان والوں کو ستانے کے لیے اور جنگ بدر کے لیے تو انہوں نے پوری قوم کا روپیہ جھونک دیا تھا آپ پڑھ جو وہ کتنی بڑی رقم خرچ کی تھی انہوں نے چالیس ہزار اوقیہ سونا اور ایک ہزار تو اونٹ اور ساٹھ لوگ اس کے حفاظت کے لیے اور طے کیا ہوا تھا کہ اس کا جو بھی نفع آئے گا وہ صرف اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے خرچ کیا جائے گا قرآن پاک اس پر بھی تبصرہ کرتا ہے کا فرو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ينفقون اموالهم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ليصدوا عن سبيل لہ تاکہ روک سکیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں اس کے لیے اپنے مال خرچ کر رہے ہیں اندھا دھن طریقے سے لگا رہے ہیں پس تو وہ خرچ کریں گے اپنے مالوں کو اور خرچ کریں گے ان قریب خرچ کریں گے ابھی اور اپنے مال خرچ ہوں گے کچھ اب تک ہو چکے کچھ آئندہ بھی ہوں گے ابھی عہد میں باقی ہے وہاں خرچ کریں گے پھر خندق میں خرچ کریں گے بار بار اپنے مال خرچ کریں گے ثم تکون علیہم حسرا پھر ہو جائے گا یہ مال ان کے اوپر افسوس کرنے کا ذریعہ کیسے افسوس کرنے کا ذریعہ جنگ بدر میں ہی دیکھ لو بہترین قسم کے خرید کر گھوڑے لائے اور واپس بچاروں کو پیدل جانا پڑا گھوڑے تو پروردگار نے ایمان والوں کو دے دیے بہترین ہتھیار خرید کر لائے تھے ہتھیار تو اللہ نے ایمان والوں کو دے دیے اور ان کو خالی ہاتھ جانا پڑا عمدہ قسم کے اونٹ لے کر آئے تھے سب چھوڑ کر کے یہاں بھاگے فرمایا قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا انشاءاللہ ثم تکون علیہم حسرا پھر یہی مال ان پر افسوس کا ذریعہ بنے گا اپنے ہاتھ کاٹیں گے حیبت بد قسمتی اگر یہ اتنے اچھے اچھے ہتھیار نہ خریدے ہوتے اور ان کے ہاتھ نہ لگے ہوتے اور پھر ہمارے خلاف نہ استعمال ہو گئے ہوتے ثم یغلبون پھر یہ شکست دیے جائیں گے ہار جائیں گے یہ والذین کفروا الى جہنم یحشرون اور ہاریں گے تو فتح مکہ کے موقع پر اور جو نہیں مانتے ہیں اور جو فتح مکہ کے موقع پر بھی نہیں مانیں گے اور کفر پر ڈھٹے رہیں گے اور کفر مر مریں گے ان کو جہنم میں جمع کیا جائے گا وہاں ان کو پتہ چلے گا کیسی سزائیں والذین کفروا اور وہ لوگ جو ڈٹے رہے کفر کے اوپر جہنم یحشرون ان کو تو جہنم میں ہی جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف کیوں جمع کیا جائے گا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض لیمیز اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے گند کو من الطیبی صاف سے گندوں کو پاکوں سے الگ کرے گا قیامت کے دن اگر گندے جہنم میں نہ جائیں اور پاکیزہ لوگ جنت میں نہ جائیں تو دونوں میں فرق کیسے پتا چلے کہ یہ جنتی تھے یہ جہنمی تھے یہ غلط راستے پر تھے یہ صحیح راستے پر تھے اس لیے وہاں کا فیصلہ ہوگا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضَ اور وہاں کے گند کو پروردگار کس طرح اکٹھا کرے گا ڈالے گا گند کو بعض کو بعض پر بعض کو بعض پر ڈالے گا سارے گند کو اکٹھا کر کے جس طرح کوڑی جمع ہوتی ہے اس کا ڈھیر لگتا ہے فیر کوما ہو پھر اس کا تہ بتہ لگائے گا ڈھیر لگائے گا اس کا جمیان سب کے سب کا فیج جالا ہو فی جہنم پھر ڈال دے گا پروردگار اس کو جہنم میں جالا کے مانا عرض کر چکا ہر جگہ موقع کے لحاظ سے بدلتے ہیں یہاں مناسب معنی پھر ڈال دے گا اس کو جہنم میں بلا ہی الخاسرون یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے اور قیامت کے عذاب کا جہنم کے عذاب کا کبھی کبھی ایک منظر ایک جھلک اس کی دنیا میں بھی دکھائی دی جاتی ہے ان بدر والوں کو دنیا میں بھی دکھائی دی گئی کیسے ستر لوگ مارے گئے ان کے بڑے بڑے سردار بہت اکڑ کے ساتھ آئے تھے ایک ایک کہتا تھا کہ میں اتنوں کو ماروں گا شراب کی بوتلیں ساتھ لے کر آئے تھے کہ شراب پیئیں گے اور کنجریاں بھی ساتھ لائے تھے وہ ناچیں گی اور گائیں گی ہم خوشیاں منائیں گے اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ جو ہم سے ٹکراتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے یہ سب کے سب مارے گئے ایک آدمی کی لاش پھٹ گئی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو وہی میدان میں دفن کر دیا گیا اور باقی سب کو اٹھا کر کے ان کو چیلوں کو کھانے کے لیے کتوں کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا آخر انسانوں کے جسم تھے انسانوں کے جسموں کا کوئی احترام ہے اور ایمان والوں کے مقابلے میں تو ایمان والے ایسے نہیں چھوڑتے ایک ایک کو اٹھایا گیا اور بدل کے کنویں میں ڈالا گیا فیج اعلیٰ وہ باغ اعلیٰ باغ تو ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا ایک کے اوپر دوسرا اسی کے اوپر ڈھیر لگ گیا اسی پر آپ نے کھڑے ہو کر کے فرمایا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا دیکھا کیا جو تم سے وعدہ ہوا تھا وہ بھی سچا دیکھ لیا تم نے قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين اللہ اکبر اوپر بیان ہوا کہ بدر میں کامیابی کے لیے یہ صفات تھیں آئندہ بھی ہوں گی تو کامیابی نصیب ہوگی پھر فرمایا کہ حالات کیسے تھے اس رکوع میں اس کا جواب دیا گیا اب پھر دوبارہ ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو تمہارے ستر لوگ مارے گئے اور ستر گرفتار ہو گئے تم اس سے سمجھو کہ تمہارے پاس پوری طاقت تھی تین سو ساٹھ تم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ لات عزا حبل اور منات بھی تمہارے ساتھ طاقت بھی تمہارے ساتھ مگر کامیاب کیوں ایمان والے ہوئے کوئی تو راز تھا کوئی تو مسئلہ ہے سوچو اس پر اور کرو اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ حق پر تھے اور اگر اب بھی تمہاری کھڑکیاں کھل گئیں اور تم سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی کیا شان ہے تو تم نے تیرہ سال تک میرے نبی کو مکہ میں ستایا اور پھر تم مدینہ پر چڑھائی کر کے آئے اور بدر کے میدان میں تم نے ان سے مقابلہ کیا پھر بھی معاف کر دوں سب گناہ معاف سارے پچھلے گناہ معاف اللہ اکبر کیا اس کی دین ہے قل للذین کفروا آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا انتہو اگر وہ باز آ جائیں گے اب بھی یغفر لہم ما قد سلف معاف کر دیا جائے گا ان کو ما قد سلف جو کچھ گزر چکا کیا کیا گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی گئی آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے آپ کو گھسیٹا گیا یہ سب کچھ تم نے کیا یغفر لہم ما قد سلف سب کا سب معاف کر دیا جائے گا اللہ اکبر کتنا معاف کرنے والا ہے وہیں یعودو اور اگر نہیں باز آؤ گے پھر تمہیں خارش اٹھے گی پھر دوبارہ چڑھائی کرو گے وہیں یعودو اور اگر دوبارہ پلٹو گے فقط مدد سنت الاولین تو گزر چکے ہیں پہلو کے طریقے تم کوئی پہلی مرتبہ آ رہے ہو قوم عاد کو نہیں دیکھا قوم سمود کو اور فرعون یہ تو کل پرسوں کی بات ہے جو میرے نبیوں کے مقابلے میں آتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے یہ طریقے گزر چکے ہیں دیکھ لو فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اب ایمان والوں کی مخاطب کہ ان کو تو کہا گیا کہ اگر آپ بھی توبہ کرو تو دروازہ کھلا ہے تو کیا تم یہ سمجھو کہ اب ہو گیا کام آرام کریں آپ بیٹھ جائیں فرمایا نہیں یہ کش بکش جاری رہے گی اور صبح قیامت تک اسی طرح رہے گا اور اے ایمان والو تم جنگ کرو ان سے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے فتنے کے دو درجے ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہی فتنے کا بہترین ترجمہ بہترین تفسیر ہوگی ایک درجہ فتنے کا یہ ہے کہ اس وقت تک جنگ کرتے رہو کہ جو شخص ایمان لانا چاہے اس کو کوئی ایمان سے روک نہ سکے اسلام نے تو قطعا اس کی اجازت دی نہیں ہے کہ کسی کو جبری طور پر اس کے دین سے ہٹایا جائے کسی کو اور کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کر ہٹایا جائے ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں سرے سے اور اگر ایسا کیا جائے گا تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا کون مسلمان ہو جائے گا ایسا کرنے سے لیکن کوئی ایمان قبول کرے اور لوگ اس کو مار مار کر کے اور ستا ستا کر کے واپس پلٹنا چاہیں یہ فتنہ نہ رہے یہ طاقت اور گھمنڈ اور غرور نہ رہے کفر میں اتنی کمر ٹوٹ جائے کہ جہاں جو دین پر عمل کرنا چاہے وہ کر سکے اور دوسرا درجہ ہے فتنہ کمانا کہ شرک ہی دنیا سے مٹ جائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ہوگا اس سے پہلے نہیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین کلو سارے کا سارا دلّاہ اللہ ہی کے لیے اور یہ چیز بھی دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اس کے بھی دو درجے ایک یہ کہ دنیا اس بات کو تسلیم کر لے کہ دین کہلانے کا حق صرف اللہ کے دین کو ہے باقی جس جس کو دین کہا گیا ہے وہ دین نہیں وہ بے دینی ہے اس کو دین کہنا دین کی توہین ہے کیا کھیل اور تماشے کو دین کہا جائے کیا یہ دین ہے اسی کا نام دین ہے کیا اسی کا نام اخلاق اور کردار ہے دین صرف اللہ کا دین ہو دنیا یہ تسلیم کرے کہ دین کہلانے کا حق صرف اللہ کے دین کو ہے اور یہ بالکل دین ایک ہی رہ جائیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال من امتی يقاتلون على الحق فَإِنْ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں گے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے سب اس کی نگاہ میں ہیں وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اگر واقع مخلص ہوں گے اور سچی توبہ کریں گے تو پچھلے سب گناہ معاف وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ اگر تم منہ موڑو گے فَإِنْ تَوَلَّوْا میں نے ایک عرض کیا تھا شاید یاد ہو کہ تَوَلَّوْا ماضی کا جمع کا سیگا بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی اگر وہ منہ موڑے اور کبھی یہ تتولو کا مخفف ہوتا ہے تولو ایک تا حاضر ہو جاتی ہے تو کب پتا چلے گا تتولو ہے اگلے اور پچھلے سیگے کو دیکھیں گے ظاہر ہے آگے حاضر کے سیگے ہیں اس لیے ان طول اور اگر تم منہ موڑو گے اب بھی نہیں مانو گے پھر سازشیں کرو گے پھر جتھے بندیاں کرو گے پھر لشکر جمع کرو گے اور پھر آ جاؤ گے اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے فعلم تو جان لو ان اللہ مولا کم نہیں غلط ہو گیا وہی صحیح ہے اگر وہ منہ موڑیں گے اب نہیں باز آئیں گے وہ منہ موڑیں گے غائب ہی کا سیگا ہے فعلم فلم ایلون اے ایمان والو تم گھبراؤ مت تم یہ سوچو کہ ہم تو اکیلے رہ گئے ساری دنیا اکٹھی ہوگی ہمارے مقابلے میں پھر جان لو تم ان اللہ مولاکم کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے وہ تمہارا مولا ہے سب کام بنانے والا ہے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں نعم المولا کتنا اچھا ہے اللہ مولا ہونے کے اعتبار سے کارساز ہونے کے اعتبار سے وہ نعم النصیر اور کتنا اچھا ہے وہ مددگار ہونے کے اعتبار سے وہ مددگار بھی زبردست وہ کارساز بھی زبردست وہ تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارا مولا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اب وہ سورت کے شروع کا مضمون پھر واپس آتا ہے سورت کے شروع کا کیا مضمون تھا سب سے پہلے وہ سوال پیدا ہوا تھا کہ غنیمت کس کا حق ہے ڈانٹ دیا گیا کہ پہلے یہ ذہن بناؤ کہ غنیمت اللہ کے کرم سے ملتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے دین کی برکت سے ملتی ہے جب یہ ذہن بن گیا کہ یہ کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں فرمایا آپ سنو غنیمت کو یوں تقسیم کر لو عالم اور یہ انداز قرآن پاک نے کئی جگہ اپنا ابھی ہم وراثت میں دیکھ چکے ہیں پہلے صرف ماں شریف شریف بھائی کا حصہ بیان کیا پوری صورت ختم ہو گئی آخر میں فرمایا اب باپ کی طرف سے جو بھائی ہو اور جو سگا بھائی ہو اس کا بھی حصہ سمجھ لو والم أَنَّمَا تم مین شَيْءٍ جان لو ان غنیم جو جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو من شہی کوئی بھی چیز جتنی بھی تمہیں غنیمت ملتی ہے لِلَّهِ ان تو اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ سب سے پہلے ساری غنیمت کو اکٹھا کیا جائے گا امیر المؤمنین کے پاس جب تک اکٹھی نہیں ہوگی تب تک وہ غنیمت شمار نہیں ہوگی اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں احراز الى دار الاسلام سب سے پہلے اس کو دار الاسلام پہنچاؤ امیر المومنین کے پاس جمع کرو سب اکٹھی ہو گئی اس کے بعد اب امیر المومنین اس کے پانچ حصے کریں گے اور پانچواں حصہ نکال دیں گے کس کے لیے اللہ کے لیے اور اللہ کا نام بطور برکت ہے ورنہ اللہ کے لیے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اس پانچویں کو خرچ کرنا ہے جن جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کس کے لیے ولی رسول اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تک آپ اس دنیا میں تشریف فرماتے ولی رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمت کا پانچواں حصہ نکالا جائے گا آپ کے گھر کا خرچہ اس سے نکالا جائے گا اور اس کو کہا جاتا تھا صفی منتخب کیا ہوا حصہ الگ نکالا ہوا ولد القربہ اور رشتہ داروں کے لیے حصہ نکالا جائے گا کس کے رشتہ دار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جنہوں نے سب سے زیادہ دین کے لیے قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا تھا شعب ابی ابھی نے میں مگر آپ کے رشتہ دار بھی تین سال آپ کے ساتھ گرفتار رہے آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور پھر جنہوں نے اپنے مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا اب زکوٰۃ کے وہ مستحق نہیں ہیں اور صدقات فطرات وغیرہ کے بھی مستحق نہیں ہیں ان کا خرچہ اس سے نکالا جائے گا ان کو دیا جائے ولیتاما اور تیسرے نمبر پر یتیموں کا حصہ والمساکین اور مسکینوں کا وابن السبیل اور راستے کے بیٹوں کا حصہ اور یہ پانچ حصے ہوئے سب سے پہلے پانچ کیے ان میں سے پانچواں نکالا ایک حصہ نکالا اس کے پھر پانچ حصے ہوئے ایک حصہ للرسول دوسرا حصہ لذ القربہ تیسرا حصہ الیتامہ چوتھا حصہ المساکین اور پانچواں حصہ ابن السویر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت تک آپ کا حصہ جب آپ تشریف لے گئے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب چار رہ گئے تو آپ کے رشتہ داروں کا حصہ اس پر بھی امت کا اتفاق ہوا کہ رشتہ داروں کا حصہ آپ اس وجہ سے ان کا خرچہ آپ کے ذمہ تھا جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ بھی گئے اب کتنے رہ گئے اب تین ہی رہ گئے یعنی تمام محتاجوں اور ضرورت مندوں اور بیواؤں اور پریشان حالوں کا حصہ اس سے نکالا جائے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے آپ کے رشتہ داروں کو یعنی سادات کو اس لحاظ سے نہیں دیا جائے گا کہ ان کا ایک مقررہ حصہ ہے چاہے وہ مالدار ہوں چاہے وہ غریب ہوں لیکن اگر وہ غریب ہوں گے تو دوسروں کے مقابلے میں ان کو ترجیح دی جائے گی اس لیے کہ ان کا حصہ زکوٰۃ میں نہیں ہے ان کم تمام تم بلّ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو مانو اور ظاہر ہے یہ ماننا ہی ہے وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کے اس کلام پر جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان وہ دن جو فرقان تھا حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن یہ بدر کا دن ہے جس میں ساری دنیا نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یوم التقل جمعان یعنی جس دن دو جماعتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تھا دو جماعتیں آپس میں ملی تھی علی کل شین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ یہ اس دن کو حق اور باطل کا دن بنا دیا کیسے یہ حق اور باطل کا دن بنا اگلے سورت کے اندر جتنی آیتیں ہیں اسی سوال کا جواب ہے یہ دن حق اور باطل کا دن کیسے کہا جائے اور خود بھی تو پیش آیا خندق کا واقعہ بھی تو پیش آیا فتح مکہ بھی تو ہوا اس کو حق اور باطل کا دن کہنا چاہیے فرمایا نہیں یوم الفرقان یہی یوم البدر ہے کوئی دوسرا یوم الفرقان نہیں ہے کیسے ہے یہ یوم الفرقان دیکھو تو صحیح کیا صورت حال تھی کس طرح جنگ پیش آئی اور جنگ کا جو نقشہ کھینچا پروردگار نے وہ ظاہرہ پروردگار ہی کھینچ سکتا ہے کیسے مختصر الفاظ اذ انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى یاد کرو اس منظر کو اذ انتم بالعدوت الدنیا جب تم تھے میدان کے ادھر والے کنارے پر وهم بالعدوت القصوى اور وہ تھے میدان کے ادھر والے کنارے پر اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو تم تھے ارلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دنیا کے معنی تم تھے میدان کے قریبی والے کنارے پر جو مدینہ سے قریب ہے اور قصوہ کے معنی دور اور وہ تھے میدان کے دور والے کنارے پر جب میدان مدینہ منورہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور بدر میں پہنچے اللہ آپ کو بھی دکھائیں تو سب سے پہلے جب میدان شروع ہوا تو اس کے بالکل شروع میں مسجد عریش ہے آج بھی وہ یادگار قائم ہے یہاں آپ کے لیے چھپر لگایا گیا اس میں آپ تشریف فرما ہوئے اس کے آگے صحابہ کے ڈیرے لگے صحابہ کا پڑاؤ ہوا یہ میدان کا ادھر والا کنارہ تھا اور ادھر والا جو کنارہ ہے اور وہ آج بھی ویسے ہی تھوڑے سے اونچے اونچے ٹیلے سے ٹبے سے ہیں ان کے اوپر ان کے لشکر خیمزن ہیں ادھر ان کا لشکر ہے ادھر ایمان والوں کا ورقولا أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور قافلہ تم دونوں سے نچلی طرف سے جا رہا تھا نچلی طرف تھا کون سا قافلہ ابو سفیان کا قافلہ وہ راستہ بدل کر کے سمندر کے کنارے کنارے نکل رہا تھا وَلَوْ تم لکھ فِي تم فلمی آد تم اور اگر تم دونوں مل کر آپس میں وعدہ کرتے دیکھیے یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم تم دونوں کو کھینچ کر کے بدر کے میدان میں لے آئے ایک ہی وقت میں لائے اور ایمان والوں کے ساتھ مٹبیڑ کرا دی تمہاری اگر تم طے کرتے پہلے کہ فرانی تاریخ کو سترہ رمضان کو جمعہ کے دن ہمارا مقابلہ ہوگا تمہارے ساتھ لخت لخت تم فلم تو تم مقرر کیے ہوئے وقت میں اختلاف کرتے ہو سکتا ہے کہ ایمان والے پہنچتے اور وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتے اور ہو سکتا ہے کہ ایمان والے ذرا لیٹ ہو جاتے اور وہ آ کر کے کہتے کہ ہم نے شرط پوری کر دی اور واپس بھاگ جاتے ہیں کہتے کہ دیکھو بھائی مسلمان تو پہنچ ہی نہیں سکے لخت لخ تم فلمیات تم مدت میں اختلاف کرتے مقرر وقت میں اختلاف کرتے وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ کلیہ اللہ لیکن تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ امرن اس معاملے کا کان مفعولا جس کا ہونا طے ہو گیا تھا اس لیے پروردگار تم کو کھینچ کر آیا اللہ اکبر یہ زبردستی میں کھینچ کر لایا اور تمہارا آپس میں مقابلہ کرایا پروردگار نے یہ اس کا منصوبہ تھا کہ ہاں مقابلہ کرانا ہی کرانا ہے یہ کیوں کرانا تھا یہ ہے بات سمجھنے کی لیا لے کا من کام بینا اللہ اکبر کیا انداز ہے قرآن کا لیا علی کا من کام بینا تاکہ ہلاک ہو جائے من ہلاکا کا جس جو ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے ان تین صاف صاف دلیل دیکھ کر کے کون ہلاک ہو کفر کی موت مرے شرک کی موت مرے شرک پر برقرار رہے کون رہے جو رہنا چاہتا ہے مگر دلیل دیکھ کر کے رہے آپ پڑھ چکے کل کہ ابو جیل جب مکہ سے نکلا تھا اس وقت میں بھی خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہا تھا کہ جو بہتر جماعت ہے اس کو آج غالب کر دے اور بار بار یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے گویا ابھی تک وہ اس شک شبہ میں تھے کہ شاید ہمارا دین بھی سچا ہو جس طرح ہم نے کہا ہم بھی کہتے رستے بکھرے بکھرے منزل کٹھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ذرا زیادہ نیک ہیں ہم کم نیک ہیں مگر ہم ہم بھی نیک ہیں ہمارا بھی ایک دین ہے ہمارا بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ سجدوں اور رکوع اور قیام کے ذریعے سے نماز پڑھتے ہیں ہم تالیاں بجا بجا کر اور سیٹیاں بجا بجا کر نماز پڑھتے ہیں مگر پڑھتے تو ہم بھی ہیں ہم بھی جائیں گے جنت میں فرمایا نہیں یہ بدر کا واقعہ اس لیے پیش آیا تاکہ جو کفر کی موت مرنا چاہے وہ اس یقین کے ساتھ مرے کہ آپ میں یقیناً باطل پر ہوں جھوٹ پر ہوں اگر ایک ذرہ بھی میرے ساتھ سچ ہوتا تو بدر میں میں مغلوب نہ ہوتا شکست رکھاتا کھاتا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا ہم بَيِّنَا اور زندہ رہے من حیا جو زندہ رہے گا جو زندہ ہوتا ہے ہم بگینا دلیل دیکھ کر کے زندگی کس کو کہتے ہیں ہم پڑھ چکے اسی پیچھے سورہ عراف کے اندر اب من کان میتن مئی ہو کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا تو زندگی کس کی زندگی ہے دین کی زندگی ہے ایمان کی زندگی ہے جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ چلتا پھرتا مردہ وہ لاشیں ہیں ہلاک وہ ہلاک ہونے والا اب جو زندہ رہے یعنی دین پر قائم رہے وہ اس پختہ یقین کے ساتھ رہے کہ میں سچے دین پر قائم ہوں اگر اس دین میں ذرا سے بھی کوئی کمزوری ہوتی اس دین میں کمزوری کا شائبہ بھی ہوتا تو بدر کے میدان میں جیتنے کے کوئی حالات نہیں تھے اللہ نے صرف اس لیے جتوایا کہ یہ دین سچا دین تھا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے جو کچھ مکہ کے مشرقین مکہ سے نکلتے ہوئے کہہ رہے تھے اکڑتے ہوئے آ رہا ہے آگے وہ سن رہا تھا اور جو ناچ رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا سن رہا تھا جانتا تھا اور ایمان والے کس آجزی کے ساتھ نکلے بے بسی کے ساتھ نکلے بے کسی کے ساتھ نکلے بے سہارا نکلے وہ بھی اللہ جانتا تھا عزی کام اللہ فی منامی کا تاریخ کے پہلو سے بتایا کہ دونوں کو کھینچ کر کے لایا چلو آگے وہاں فرمایا پھر بھی اللہ نے یوں سمجھو زبردستی لڑایا ورنہ ہو سکتا ہے کہ نہ لڑتے کیسے عجیب بات پیش آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے کچھ پہلے ایک خواب دیکھا کہ آپ کی ایک گروہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے مگر وہ گروہ بہت تھوڑا ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے آپ نے صحابہ کو سنایا صحابہ خوش ہو گئے اب وہ اسی ذہن کو لے کر جا رہے ہیں کہ تھوڑے سے ہی ہوں گے ادھر تو تین سو تیرہ ادھر ساٹھ اور چلو اگر مکہ سے آ گئے ہیں تو وہ ساٹھ نہیں ستر ہوں گے تھوڑے زیادہ ہوں گے کتنے ہوں گے وہ تو اس خواب کی تعبیر کو لے کر کے چل رہے ہیں لیکن یہاں ایک بحث بھی چھڑ جائے گی کہ نبی کا خواب تو بالکل صبح کی روشنی کی طرح ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے تو آپ نے ان کو کیوں تھوڑا دیکھا حالانکہ وہ تو زیادہ تھے ایک ہزار تھے اس لیے کہ کفر و شرک کے بودے عقیدوں کے ساتھ انسان کتنے بھی ہوں وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں اور تھوڑا ہونا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ ان کو شکست کھانا ہے چنانچہ انہوں نے شکست کھائی تو یہ شکست کھانا تھوڑے ہونے کی علامت تھی یہ نتیجے کے اعتبار سے تھوڑے تھے ادھر تو ایمان والوں کو وہ نظر آئے تھوڑے بلکہ میدان جنگ میں جا کر بھی لگا کہ وہ تھوڑے ہی ہیں اور انہوں نے جو دیکھا مسلمانوں کو تو انہوں نے چولہے گننے شروع کیے تو اپنے مقابلے میں بالکل تھوڑے نظر آئے انہوں نے کہا ٹوٹ پڑو آپ چھوڑنا نہیں کسی کو انہوں نے بھی مسلمانوں کو تھوڑا دیکھا مسلمانوں نے بھی ان کو تھوڑا دیکھا تو دونوں کے دل بڑھ گئے کہ کوئی بات نہیں تھوڑے سے یہ کر لیں گے کام ان کا وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ اور یاد کیجئے اس منظر کو جب دکھا رہا تھا پروردگار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم وہ لوگ دکھا رہا تھا فی منامی کا آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑے ولو ارا كَثِيرًا اور اگر دکھاتا پروردگار آپ کو ہم وہ لوگ کثیراً زیادہ تو کیا نقصان ہوتا فرمایا میرے حبیب تو ڈٹ جاتے پہاڑ بن کر کے لیکن لفشل تم تم اے مسلمانوں کمزوری کمزور پڑ جاتے آگے نہیں فرمایا کہ میرے نبی کمزور پڑ جاتے آپ کیسے کمزور پڑتے آپ نے فرمایا تو میرے سے تیس میل دور ہوتا ہے دشمن تو کب کبھی اس کے جسم پر تاری ہو جاتی ہے یہ پروردگار نے مجھے اپنے کرم سے یہ بتا فرمایا ہے آپ نہیں کمزور پڑتے کمزور کون پڑ جاتے لفشل تم اے مسلمانوں تم کمزور پڑ جاتے وَلَتَنَعْزَاتُ فِي الْأَمْرِ اور تم معاملے میں اختلاف کرتے ہیں کوئی کہتا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد ہے لڑیں کہ نہ لڑیں کچھ کہتے لڑیں کچھ کہتے نہ لڑیں اختلاف ہوتا وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا کس سے بچایا آپس میں اختلاف ہونے سے بچایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ جانتا ہے سینے والی باتوں کو ان حقائق سے وہ واقف ہے ان رازوں سے وہ واقف ہے اسی لیے اس نے یہ سارا انتظام کیا تو ایمان والوں کو وہ تھوڑے نظر آئے آپ نے خواب میں بھی وہ تھوڑے دیکھے ادھر وہ کیا کر رہے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ تقی الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ میں عرض کر چکا خواب میں بھی تھوڑے دکھائی دیے اب جو جنگ لگی تو جنگ کے شروع میں بھی تھوڑے تھوڑے نظر آئے ایمان والوں کو وہ تھوڑے اور ان کو ایمان والے تھوڑے وَإِذْ کم اور اس منظر کو بھی یاد کرو جب دکھا رہا تھا پروردگار اے مسلمانوں کم تم کو ہم وہ لوگ کیسے دکھا رہا تھا تمہیں وہ لوگ جب تمہارا آپس میں ٹکراؤ ہوا تمہاری جنگ شروع ہوئی کیسا دکھا رہا تھا تمہاری نگاہوں میں کلیلن تھوڑے کر کے تمہاری نگاہوں میں وہ تھوڑے کر کے دکھائے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تم بھی تھوڑے کر دیے تھوڑا کر رہا تھا پروردگار تم کو ان کی نگاہوں میں ان کی نگاہوں میں تم قلیل لگ رہے تھے اور تمہاری نگاہوں میں وہ قلیل لگ رہے تھے لیکن آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں وہاں کیا مس رعی العین ہر ایک فرقہ دوسرے کو دیکھ رہا تھا اپنے سے ڈبل اور کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا یہاں کہا کہ تھوڑا دیکھ رہا تھا انہوں نے دیکھا مسلمان تھوڑے ہیں کیونکہ مسلمان تھے ہی تھوڑے تین سو تیرہ مگر مسلمانوں نے دیکھا وہ بھی تھوڑے اور کیوں تھوڑے کہ مسلمانوں کے ساتھ تین ہزار تو فرشتے ہیں اب مسلمان تو تینتیس سو تیرہ ہیں اور وہ صرف ایک ہزار وہ بھی تھوڑے تو وہ جو وہاں فرمایا کہ اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے وہ کب دیکھا وہ تب دیکھا جب جنگ شروع ہو گئی گتھم گتھا ہو گئے اب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ان کے ساتھ تو تین ہزار فرشتے اور یہ تین سو تیرہ تینتیس سو کیسے ان کا مقابلہ کریں اور ایمان والوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو ہم سے تین گنا زیادہ ہیں ہم تین سو ہیں تیرہ ہیں اور یہ ہزار ہیں مگر وہ فارسی والے کہتے ہیں اب نہ جائے ماندن نہ پائے رفتر اب نہ بھاگنے کی جگہ نہ بچنے کی جگہ کریں کیا اب تو جنگ شروع ہو گئی وہ کہاوت آپ کو یاد ہے نا کہ دریا میں کمبل بہ رہا تھا کوئی پکڑنے گیا تھا تو جب وہ ڈوبنے لگ گیا کمبل کے ساتھ لوگوں نے کہا چھوڑ دفع کر یار ہم کمبل دے دیں گے ڈوب جائے گا اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں اور کمبل نہیں چھوڑتا ہے وہ کمبل نہیں تھا وہ ریچ تھا اس نے جو کھینچا تو اس نے بھی پنجا مارا اس کو کھینچ لیا اب گتھم گتھا ہو گیا آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں بھاگیں گے تو جان جائے گی کریں کیا یہی وہ منظر تھا پروردگار فرماتا ہے کہ میں کھینچ کر لایا دونوں کو تاریخ بھی مقرر نہیں کرنے دی بغیر مقرر کیے تاریخ ایک ہی تاریخ میں ادھر سے وہ پہنچے ادھر سے ایمان والے پہنچے اور پھر اس طریقے سے دونوں کو آپس میں گتھم گتھا کرا دیا کیوں کرایا وہ گزر چکا پیچھے تمہیں خالی ہاتھ لایا کتنی تین سو تیرہ لوگوں کے پاس آٹھ تلواریں چھ زرہیں ہیں دو گھوڑے اور ان کو پوری تیاری کے ساتھ لایا پوری طاقت کے ساتھ لایا تاکہ یہ ٹکرائیں آپس میں الحق ویل الباطل حق حق ہو جائے باطل باطل ہو جائے ولو کری المجرمون اگرچہ جرائم پیشہ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ جرائم پیشہ لوگ کون ہیں یہ قوم کے سربر آوردہ لوگ ابو جہل جیسے لوگ وہ جانتے تھے سچا دین یہی ہے اور یہ ڈینگے کیوں مار رہے تھے گیدڑ بھپتیاں یہ صرف اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمیں پختہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کہ بیت اللہ میں جھاڑو ہم لگاتے ہیں حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں اب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح لوگوں کو پتا چلے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے وَإِلَى اللَّهِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس معاملے کا جس کا فیصلہ ہونا ہی تھا وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں آگے پھر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا پہلے فرمایا تھا کہ بدر کے اندر کامیابی اس لیے ہوئی کہ وہ صفات تھیں آئندہ تب ملے گی جب وہ صفات پیدا ہوں گی اب ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ اس بات سے بچتے رہیں نظر رکھیں اس کے اوپر کہ جو ہمارے دشمن ہیں بےمان ہیں ہمارے مقابلے میں آئے ہیں ان کی کوئی صفت ہمارے اندر نہ آ جائے کیوں پڑوس کا اثر ہوتا ہے وہ ناچیں گے وہ گائیں گے وہ شراب پیئیں گے وہ ڈینگے ماریں گے تکبر کریں گے اکڑیں گے کہیں ان کی باتیں تمہاری طرف نہ آ جائیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور تمہاری ایک خاص پہچان ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرتے رہو خاص طور سے یہ موقع ہے کہ جب دائیں بائیں موت ناچ رہی ہے ایسے وقت میں اللہ کو یاد کرو یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فیاتا فثبتو یہ تو سب سے پہلی صفت ہے اس کے بغیر کچھ نہیں اے ایمان والو اذا لقی تم جب تمہاری ملاقات ہو جائے فیاتن کسی جماعت سے پس تو ڈٹ جاؤ تم ڈٹ جاؤ تم مقابل ایسے جیسے پہاڑ ڈٹ کھڑا ہے کھڑے ہو جاؤ اگر ڈٹ نہیں جاؤ گے ثابت قدم نہیں رہو گے تو پھر بعد کے کوئی وعدے کی کسی چیز کی گارنٹی نہیں ڈٹ گئے تو اس کے بعد اب دو کام وزقور اللہ اللہ کا ذکر کرو کثیرن کثرت کے ساتھ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہاں ایک اور بحث بھی چلتی ہے کہ کیا میدان جنگ میں زور زور سے ذکر کرنے کی اجازت ہے علماء کرام نے بڑی تحقیق کر کے ثابت کیا کہ اللہ اکبر کہنا تو زور سے جائز ہے اس کے علاوہ کوئی زور سے ذکر کرنے کی یہاں بھی اجازت نہیں ہے اپنے طور پر ذکر کیا جائے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں شور کرنے سے منع فرمایا آپ نے فرمایا وہ شور مقام مچائیں گے تم شور مت مچاؤ تو ذکر کرو لیکن بہت چیخ اور چلا کر نہیں البتہ تکبیر ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اور عرب کیا کہتے ہیں تکبیر تو مقابل کہتے ہیں اللہ اکبر اس کے کہنے کی اجازت ہے اور تکبیر اور پھر اس کا جواب دیا جائے بس صحابہ کا یہی ایک نعرہ تھا اس کے بعد زندہ باد مرد آباد اور نعرہ حیدری اور نعرہ پادری اور نعرہ فلاں یہ کوئی صحابہ کے یہاں نہیں تھے بس ایک نعرہ تھا یہ وَذْكُرُ اللَّهَ اللہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ ہے کامیابی کی کنجیاں اور کامیابی کے راز دوسری بات واقعی اللہ رسول اور اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اس موڑ پر بھی جبکہ موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اللہ کی فرما برداری کا حق ادا کرو کامیابی تمہارا قدم چھنے گی ولا تنازع یہ بڑی بات ولا تنازع اور آپس میں جھگڑے نہ کرنا تنازع نہ کرنا یہ بڑا خطرناک موڑ ہے اس وقت میں ٹینشن اس وقت میں ذہنی تناؤ میں آدمی مبتلا ہوتا ہے بات بات کے اوپر چڑچڑا پن نہیں نہیں ولا تنازع جھگڑا نہیں کرنا فتفشلو تو تم کمزور پڑ جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے وتذهب ترز اور چلی جائے گی تمہاری ہوا تمہارا دبدبا جاتا رہے گا دشمن خوش ہو جائے گا کہ تم تو آپس میں ہی الجھ گئے وصبروا اور ڈٹے رہو ان مع اللہ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے ایک ہے صادق قدم رہنا اور ایک ہے ڈٹ جانا ڈٹ جانے کا مطلب زخم لگیں گے ساتھی مارے جائیں گے دائیں بائیں لاشوں کے ڈھیر لگیں گے ایسے موقع کے اوپر ڈٹے رہنا اور ثابت قدم رہنا گھبراہٹ ہوگی بھاگنا نہیں صفوں کو دیکھ کر کے ان کی تعداد کو دیکھ کر کے گھبراہٹ ہوگی ہلنا نہیں وہاں سے پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاؤ اور یہ تو ہو گئی اس باتی صفتیں یہ ہو گئی وہ صفات کے جن کا ہونا ضروری ہے اب کچھ وہ باتیں جن کا نہ ہونا ضروری اور وارض کر چکا کہ مشرقین میں صفات میں سے کوئی صفت تمہاری طرف نہ آ جائے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور ہرگز نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور کیسے نکلے تھے بطرن اکڑتے ہوئے وَرِيَاءَ النَّاسِ اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے اکڑتے ہوئے جب ابو جیل کو پتا چلا کہ قافلہ چھوٹ گیا تو اس نے کہا کہ اچھا ایسے ہی واپس چلے جائیں گے ابھی جائیں گے اونٹ زبا کریں گے ڈھول بجائیں گے شراب پیئیں گے لوگوں کو پتا چلے گا ہماری بہادری کا اتنا ہی نہیں جب لوگوں نے اور زیادہ سمجھایا بجھایا تو وہ جو اگلے سال ایک بندہ مرا تھا وادی نخلا میں بتایا نا وہ دس صحابہ کرام عبداللہ ابن جحش کی قیادت میں گئے ہوئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ چھیڑنا کچھ کسی کو نہیں مگر ان سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا اس کے بھائی کو کھڑا کیا وہ بیچ مجمے کے ننگا ہو گیا اس نے کہا اس کا مطلب میرا کوئی مددگار نہیں یہ ان کا ایک طریقہ تھا دہائی دینے کا اس نے کہا پھر میرا کوئی مددگار نہیں ہے اس کے بعد جب جنگ کی صفیں لگی اس موقع پر بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ ٹلنے لگی مگر ابو جیل نے پھر بھڑکایا لوگوں کو پھر اکڑا ایک موقع پر اتبا نے کہا کہ چلو یار ہم کس سے لڑیں گے اگر کامیاب گئے واپس پہنچے لوگ ہمیں پوچھیں گے کس کو مار کر آئے ہم کہیں گے اپنے بھائیوں کو مار کے آئے اور اگر ناکام ہو گئے تو رسوائی آپ تمہارے سامنے ہی ہے رہنے دو کس لیے جنگ کریں ہم تو قافلے کو بچانے آئے تھے قافلہ تو بچ گیا اس موقع پر ابو جہل نے پھر بڑکایا کہا کہ تیرا بیٹا چونکہ مسلمانوں کی طرف ہے نا تو تجھے شاید وہ یاد آ رہا ہے یہ تھی ان کی عکڑ وہ یسون سبیر اللہ اور وہ نکلے تھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط محیط اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا تھا ان کی اکڑ ان کا یہ ناچنا اور ان کی یہ بڑے بڑے نہرے اور ان کا شور و غل سب اللہ کے قبضے میں تھا وہی لَهُمُ لوگ ایک اور مسئلہ پیش آیا اور یہ بھی ہوتا ہے مشرقین کو کوئی چک دے دے بڑھے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تکبر آ جاتا ہے ایمان والوں تم اس سے بچنا کسی پر نہیں بھروسہ کرنا اور کسی کو دیکھ کر کے نہیں آکڑنا ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا وہ کیا ایک قبیلہ تھا بنو کنانا نام کا بنو کنانا سے ان کی پرانی دشمنی تھی جب قافلہ طے ہو گیا یہاں سے مکہ سے نکلنے کے لیے اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ سارے لڑاکو جوان تو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں اگر بنو کنانا نے مکہ پر حملہ کر دیا تو کیا بنے گا ابلیس جو اصل میں اس پلان کے پیچھے کھڑا ہے اور جو چاہتا ہے کہ کسی طرح جنگ ہو اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کیا جائے اس نے دیکھا ہے تو پکی پکائی کھیر بکھر رہی ہے وہ فوراً بنو کنانا کے سردار سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی شکل میں بالکل اس کی شکل اپنا لی اور جنات کے لیے یہ ممکن ہے کہ جس کی چاہیں اس کی شکل بنا لیں اسی لیے کہا گیا کہ خواب میں آپ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کے حبیب ہی کو دیکھا اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر آئے چاہے آپ کو لگے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے لیکن آ کر کے آپ کو کہہ رہا ہو کہ بس سب نمازیں شمازیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ ابلیس ہے تو شکل تو وہ کسی کی بنا سکتا ہے اس نے سوراخا ابن مالک کی شکل بنائی اور وہ آ گیا ابو جہل کے پاس سیدھا کمرے میں کینل کا لمبی چوڑی تمہید نہیں زیادہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں بس آمدم برسرے مطلب مطلب کی بات کرتا ہوں کیا مطلب کی بات کرتا ہے اس نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہیں یہ شک ہوا کہ ہم تمہارے پیچھے سے حملہ کر دیں ہم قوم کے اتنے بے وفا اور غدار نہیں ہیں دیکھو ہمارا جھگڑا گھر کا جھگڑا ہے یہ تو مشترک دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے میں تو خود اپنے قبیلے کو تیار کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ان کا مقابلہ کیا جائے اب تم تیار ہوئے ہو تو میں پیچھے سے حملہ کر دوں گا تمہارے گھروں پر بڑھے چلو میں اپنا پورا خاندان اپنا قبیلہ لے کر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں یہ سراقہ ابن مالک اور کہا کہ بس میرا خاندان آیا چاہتا ہے اور میں تو ہوں ہی تمہارے ساتھ یہ قافلے کے ساتھ ہی چلا یہاں سے یہاں تک کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس نے ابو جیل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا یا اخنس ابن شریک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ اور یاد کرو جب خوبصورت بنایا تھا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال اور ان کو بتایا کہ تم جو کچھ کر رہے بہت اچھا کر رہے ہو اتنی بڑی قربانی یہ تو کسی نے آج تک دی نہیں وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ اور اس نے کہا لا غالبا کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارے اوپر لَكُمْ علی حرف ہر فجر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا آج من الناس لوگوں میں سے اس نے ایک لشکر پر نظر نگاہ ڈالی کہنے لگا واہ واہ واہ واہ یہ لشکر تو آج طوفانوں سے ٹکرا سکتا ہے کوئی غالب نہیں آ سکتا اس پر وہ نی جار اللہ کون اور میں تمہارا پڑوسی ہوں تمہارا مددگار ہوں تمہارے ساتھ ہوں بے فکر ہو بڑے چلو چلتا رہا یہاں تک کہ یہ قافلہ بدر کے میدان میں پہنچ گیا جب بدر کے میدان میں پہنچا اور اس نے دیکھا مسلمانوں کا لشکر سامنے آ گیا اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ فرشتوں کو بھی دیکھا فلم عتل جماعت فیاتی فلم عطل فیاتان جب دیکھا ایک دونوں جماعتوں نے ایک دوسری کو یعنی ایک دوسری کے آمنے سامنے ہوئی اور اس نے بھی دیکھا فرشتوں کے لشکر کو اترتے ہوئے نہ کسالات پلٹ گیا وہ ایڑیوں کے بل اور ہاتھ جھٹکا اور چھڑایا اور بھاگا اس نے کہا کم وقت کہاں ایسے موقع پر بھاگ رہا ہے اس نے کہا قال انی بری منکم تم میں تم سے بری ہوں انی ہرا مالا ترو میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو اس لیے کہ یہ فرشتوں کا لشکر ہے میں نے سوچا صرف انسانوں سے لڑنا ہے ان سے تو پرانی لڑائی ہے اگر پٹائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے میرا ہی نمبر آئے گا یہ مجھے جانتے ہیں میں پرانا پاپی ہوں مجھے مار پڑے گی میں بھاگ رہا ہوں اور یہ کہتے ہوئے وہ بھاگ گیا بعض حضرات نے اس واقعے کا انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ سوراخا ابن مالک واقع دن خود ہی آیا ہو یہ بات بھی ممکن ہے لیکن یہ مضبوط روایتوں سے ثابت ہے ان روایتوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ آخری جملہ فلما ترا حاصل کیا تھا نہ کا کے گئی جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو ایڑیوں کے بل پلٹ گیا اور کہنے لگا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو سوراخا ابن مالک کیسے دیکھ رہے تھے سوراخا ابن مالک کو بعد میں ایمان نصیب ہوا بعد میں کہا کہ نہیں اصل میں یہ شیطان نے وسوسے ڈالے تھے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وسوسہ ڈالا تھا یہ ممکن ہے وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے لیکن اگر کلم کلہ سامنے ہو کر کے آ جائے تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں بے شمار مرتبہ انسانوں نے تجربہ کیا کہ ابلیس کبھی کسی کی شکل میں آ گیا کبھی کسی کی شکل میں آ گیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں سنا کہ جب وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو اچانک بادلوں سے ایک چمک نمودار ہوئی اور کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے فرستادہ ہوں یہ پیغام لے کر آئے ہوں جا تیرے سب خطائیں معاف اور تیری ساری نیکیاں قبول آج کے بعد تجھے کوئی نماز شماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ جی ایک سٹیج ہوتا ہے اس کے بعد یہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ابلیس کا پلان ہے اور یہ بہت دفعہ کرتا رہا ہے اگر کسی کو کسی سٹیج کے اوپر عبادت معاف ہوتی تو انبیاء کرام کو معاف ہونی چاہیے تھی ان کو عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی مگر کوئی ایک نبی تو بتاؤ کوئی ایک بزرگ تو بتاؤ کہ جن نے کسی موقع پر عبادت چھوڑ دی ہو اور پھر چمک سے جب یہ کہا کہ جاؤ تجھے معاف کر دیا گیا اب چھوٹ ہے تجھے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ابلیس تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا اس نے کہا کہ ستر عبادت گزاروں کو اسی طریقے سے گمراہ کر چکا ہوں مگر تیرے پاس عبادت کے ساتھ میں علم تھا اس لیے تو بچ گیا اللہ ولا قوت یہ تیرا دوسرا حملہ ہے اللہ بچاتا ہے تو بندہ بچتا ہے تو کیا کہتا ہے علم بچاتا ہے اگر علم بچاتا تو تجھے بچاتا نا تیرے پاس کیا کم علم تھا بل باورا کے پاس کم علم تھا وہ نہیں بچا تو میں بچوں گا یہ تیرا دوسرا حملہ ہے رسوا ہو گیا اب کچھ نہیں کہہ سکا واللہ شدید العقاب اور انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ فرشتے میری پٹائی کریں گے واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یہاں غزوہ بدر کے اوپر تقریباً تبصرہ مکمل ہوا ابھی کچھ باتیں باقی ہیں لیکن بیچ میں کچھ منافقین کا تذکرہ ہے کیا اور یہ ساری صورت ایک وقت میں نہیں نازل ہوئی ہے اس کی بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں ابھی آگے ایک آیت آ رہی ہے بنو قریضہ کے لیے وہ تو بہت بعد میں نازل ہوئی لیکن ان کو یہاں سب کو کیوں اکٹھا کیا گیا چونکہ ایک ہی جگہ ایمان والوں کو سارا یہ نقشہ دلانا ہے نقشہ دکھانا ہے کیا کہ جب تم آگے بڑھو گے تو ایسے بد باطن بھی ہوں گے جو کہیں گے کیا کر رہے ہو مقابلے میں اتنی بڑی طاقت ہلاک کر رہے ہو اپنے آپ کو یہ کیا دینداری ہے یہ پاگل پنا ہے لگتا ہے کہ مذہبی جنونی قسم کے لوگ ہیں یہ قیامت تک لوگ کہتے رہیں گے اور یہ کہنے والے منافق ہوں گے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا المنافقون یاد کرو اس منظر کو جب منافق لوگ کہہ رہے تھے الذین فی والذین فی قلوبہم مرض اور وہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے منافق کہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے تو کیا یہ دو لوگ تھے سب نے کہا یہ ایک ہی تھے منافقوں کو ہی واشگاف کیا گیا کہ ہارٹ پیشنٹ تھے یا اندر کے مریض تھے دل کے بیمار تھے دل میں پختہ ایمان نہیں تھا یہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے غر رہا اولائی دینہم دھوکے میں ڈال دیا ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے غر رہا دھوکے میں ڈال دیا ہا ان لوگوں کو دینہم ان کے دین نے کیا عجیب قسم کا فلسفہ ان کا ان کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جو اللہ ہی پر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کیا زبردست بات ہے وہ کہہ رہے تھے ان کے دین نے کیا دھوکے میں ڈالا کہ یہ تین سو تیرہ اور ٹکرانے چلے ایک ہزار سے کہیں ایک ہزار سے تین آدمی سے ایک آدمی لڑے گا کیسے لڑ سکتا ہے <coughs> یہ مذہبی ہے مذہب نے ان کو پاگل بنا دیا ہے کیا بے وقوفانہ کام طریقہ ہے ان کا اور میں نے کہا کہ یہ ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا ایسے بدباطن اور ایسے فلسفی اور ایسے تبصرہ نگار پیدا ہوتے رہیں گے اللہ نے فرمایہ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے کیوں اس لیے کہ پھر اللہ کی طاقت کو دیکھا جائے گا اس کی طاقت کو نہیں دیکھا جائے گا اور اللہ کی طاقت کیا عزیز وہ غالب ہے ہاں الحکیم حکمت والا بھی ہے اس کی حکمت کا کبھی تقاضا ہو کہ کچھ دیر کے لیے شکست ہو جائے کسی غلطی کی وجہ سے تو وہ بات دوسری ہے وہ غالب ہے جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے اور یہ دنیا میں ڈینگے مارتے ہیں کہ جی، ان کو ان کے دین نے جنونی بنا دیا پاگل بنا دیا ان کا اپنا کیا حال ہے ان کو اپنا نہیں معلوم ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى کاش کہ آپ دیکھتے اس منظر کو اذ يتوفى الذين كفروا جب وفات دیتے ہیں جب پورا پورا لے لیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا کون نکالتے ہیں ان کی جانیں الملائکہ تو فرشتے ہیں کیسے نکال رہے ہوتے فرشتے مار رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر یہیں سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے اور بسا اوقات آپ دیکھتے ہو جان نکلتے نکلتے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بچاؤ بچاؤ وہ آگے وہ آگے ان سے مجھے بچاؤ یہ فرشتوں کی پٹائی وزوق و عذاب الحریق اور چکھو تم جلانے والے عذاب کا مزہ آگ کا مزہ چکھو ذالک بما قدمت ایدیکم اور ساتھ میں کہتے جاتے ہیں کہ یہ جو ابھی سے پٹائی شروع ہوئی اب یہ پٹائی کا دور رہے گا مار دھاڑ کا دور رہے گا یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے مگر کیوں ایسا ہوا ذالک بما قدمت ایدیکم یہ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں وہ ان اللہ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اس بات کو سمجھیے یہ تم پر مار اس لیے پڑ رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر ان کو نہ مار پڑے تو کیا بندوں پر ظلم ہو جائے گا جانے دو بیچاروں کو چلے جائیں گے جنت میں تو اس سے کس پر ظلم ہوگا اگر وہ جنت میں جائیں گے وہ حضرت بلال حبشی سے پوچھئے جب بدر کے میدان میں اس کے ان کے مالک امیہ نے دہائی دی ایک بندے کو مجھے بچا زندہ گرفتار کر یار مجھے مارنے نہ دے اور اس نے بچانے کی بھی کوشش کی تو حضرت بلال حبشی نے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم آج یہ اگر بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچوں گا یہ وہ امیہ جس نے مکہ کی گلیوں کو گل رنگ کیا میرے خون سے اور مجھے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر اس نے لٹایا آج یہ بچ جائے اس کو نہیں بچنے دینا ہے آج میدان جنگ ہے وہ سوچ رہا تھا بد دل کہہ رہا تھا مجھے گرفتار کر لو یار میں نہیں اب لڑ سکتا ہوں اور میں اس کو نہیں چھوڑتا ہے تو ظالم اور مظلوم دونوں ایک جگہ جائیں تو کیا یہ مظلوم پر ظلم نہیں ہے ساری زندگی بیچارہ ظلم سہتا رہا اور اس نے دیکھا ظالم بھی جنت میں مظلوم بھی جنت میں تھا اس نے کہا کیا فائدہ ہوا ساری زندگی مارے کھاتا رہا ساری زندگی مصیبتیں سہتا رہا ایک ساری رات کو جاگتا ہے نفلیں پڑتا ہے اپنے مالک کو یاد کرتا ہے اور دوسرا چوری اور ڈکیتی اور بدماشی کے پلانوں میں رات گزارتا ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ چلے جائیں یہ دونوں ایک جگہ جائیں یہ ظلم ہے اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ بڑا عجیب انداز ہے یہاں کدا ابھی نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں یہ دکھایا جائے گا کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان کے مقابلے میں جو آئے تو ان کو پروردگار کے خدائی آسمانی عذاب کے ذریعے سے مارا گیا کسی کو ڈبویا گیا کسی کو ہوا سے جھنجھوڑ کر مارا گیا کسی کو زلزلے کے ذریعے سے دھوایا گیا کسی کو زمین میں دھنسایا گیا مگر آپ کے مقابلے میں جو فرعون آیا ابو جہل وہ تو نہ پانی میں ڈوبا نہ اس پر اوپر سے پتھر برسے کیا یہ نوز باللہ آپ کی شان کی کمی علیہ اعظم باللہ کہ دوسرے انبیاء کے دشمنوں کو تو مارا گیا آپ کے دشمن کو نہیں مارا گیا فرمایا یہی طریقہ ہے آپ کے دشمن کے مرنے کا دعبوہم کا دعب آل فرعون ان لوگوں کا حال فرعونیوں کے حال کی طرح ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی حال کی طرح ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کفروا بھی اللہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا فاخذهم الله بذنوبهم اللہ نے پکڑا تھا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بھی پکڑ لیا آج اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ قوی شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت طاقت والا ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے اس کی سزا کا منظر دیکھنا ہو تو پھر بدر کے میدان کو دیکھو ان اللہ قوی بے شک اللہ طاقت والا ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے ذالک اللہ لم یکم نعمتا قوم ایک آیت آئے گی تیرہ میں پارے میں سورہ رات کے اندر اس آیت کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے پھر اس کی روشنی میں اس کو بھی سمجھیے اور سنو کہ ان کو یہ سزا کیوں ملی اور ایمان والوں کی مدد کیوں ہوئی ان کو کیوں سزا ملی یہاں دنیا میں بھی ملی اور مرتے ہی شروع ہو گئی پٹائی ایسا کیوں ہوا فرمایا اس لیے ہوا کہ پروردگار جب کسی قوم پر کوئی انعام کرتا ہے کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے وہ نعمت اس سے نہیں چھینتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال اور کردار کو پورے کا پورا بدل ڈالے جس جن اعمال کی وجہ سے ان کو وہ نعمت دی تھی مکہ والوں کو پروردگار نے نعمتیں دی ہوئی تھیں مگر یہ اکڑ گئے اور انہوں نے وہ کام چھوڑ دیجئے چھوڑ دیے جو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانہ میں کرتے تھے اب ان سے یہ نعمت چھن گئی ذالک ان اللہ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یکم مغیرا نہیں بدلنے والا ہے نعمتا کسی نعمت کو انعام حالا قوم جو وہ انعام کر چکا ہو کسی قوم پر حتی یغیرو یہاں تک کہ وہ قوم بدل دیں ما اس حالت کو بھی انفسہم جو ان کے اپنے دل میں ہے جب وہ اپنی حالت کو بدلتے ہیں تب پروردگار ان سے نعمت چھینتا ہے میں نے کہا اس کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے وہاں بھی یہی آیت ہے لیکن وہاں بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا تب ہے کہ جب بندہ ثابت کرتا ہے اس کا کہ میں تیری نعمت کا مستحق ہوں اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے تب اللہ نعمت دیتا ہے دینے کی بحث نہیں ہے دیتا کب ہے کب نہیں دیتا ہے یہاں ہے کہ لیتا تب ہے کہ جب وہ اعمال چھوڑ دیں کہ جن کی وجہ سے ان کو نعمت ملی تھی وان اللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے پھر سنو وہ موسی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والا فرعون سمندر میں غرق کیا گیا تھا اس کو بدل کے کنویں میں ڈبویا گیا اس کا حال اور اس کا حال ایک ہی جیسا ہے اگلی سورت میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا اور اس کو ڈبویا کیوں گیا کا بھی آلی فراؤن پھر یہاں پوشیدہ نکالیے دوں کا بھی آلی فراؤن ان کا حال فراؤن کی آل کی حالت کی طرح ہے والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے تو آپ کہیں یہ تو اوپر گزر چکا نہیں انداز بدل گیا نا باتیں بدل گئی کیا انہوں نے کہا کفروا یہاں کذبوا بیاات ربہم انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا رب کی آیتوں کو جھوٹا کہا فاہلکناہم بذنوبہم تو ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے واغرقنا آل فرعون اور فرعون کی آل کو ہم نے غرق کیا وہ کانوا ظالمین اور یہ سب کے سب ظلم کرنے والے تھے ہم نے انہی کی طرح ان کا بیڑا بھی غرق کر دیا لیکن انداز بدل گیا ان کو آسمانی عذاب سے مارا گیا اور ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دی گئی اور ایسا کیوں ہوا میں نے کہا کہ سورہ برات میں آ رہا ہے اس کا جواب ایسا اس لیے کیا گیا کہ یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضہ تھا اس لیے ایسا کیا گیا آگے ایک اور بات کیا میں نے کہا کہ اب تو جنگ یعنی بدر کا قصہ ہو گیا اب مجموعی تبصرہ ہے جب اس طرح اللہ کے نافرمان مارے کھائیں گے تو بسا اوقات وہ آ جائیں گے ہاتھ جوڑ کے کہو یار صلح کر لیتے ہیں آپ اب جنگ بند اب صلح کر لیتے ہیں تو صلح کے کیا احکام ہیں جب انسان صلح کرے کسی کے ساتھ تو بے ایمان بھی صلح کرتے ہیں ایمان والا بھی صلح کرتا ہے ایمان والے کی صلاح میں اور بے ایمانوں کی صلاح میں کیا فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھو ان نشر و دباب بے شک بدترین چوپائے عند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ دینا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور صرف یہ کھونسڑے کھا کر کے آ جاتے ہیں صلح کے لیے اللہ دینا آیا حد یہ بدترین قسم کے چوپائے ہیں جو اللہ کو نہ مانے اور یہ قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور بدر کا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں اس سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے پھر یہ انسان کہاں ہے یہ بھینسیں ہیں کہ جن کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی بلکہ گدے ہیں آ رہا آگے حمر مستنفرہ یہ بد کے ہوئے گدے ہیں گدا نہیں سمجھتا ہے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اصل مند و ذہین آدمی سمجھتا ہے مگر یہ نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ تو ان میں سے جس کے ساتھ آپ معاہدہ فرمائیں آپ نے معاہدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کزون پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدوں کو آپ نہ توڑیے مگر وہ توڑیں گے فی کل مرت ہر مرتبہ لا یتقون اور وہ ڈرتے ہی نہیں باغ ہی نہیں آتے اس کے ایک معنی بچتے نہیں وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور وہ نہیں بچتے ہیں وعدہ کے توڑنے سے اور وہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے جس کو اللہ کا خوف نہ ہو وہ تو وائدہ کرے گا صرف کس لیے کہ جب مرنے لگا پست ہو گیا جھک گیا تو کہتا ہو یار ایگریمنٹ کر لیتے اب جنگ بند اور پھر موقع کی تلاش میں ہوگا جیسا موقع ملے گا پلٹ کر حملہ کر دے گا جب بھی موقع ملتا ہے پلٹ کر حملہ کر دیتا ہے ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے یہ تو بار بار معاہدہ کرتے ہیں بار بار توڑتے ہیں بار بار معاہدہ بار بار توڑتے ہیں اور بطور خاص کون لوگ تھے یہ کہا یہ یہودی تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے یہودیوں کے تین قبیلے تھے تینوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا بنو القین بنو نذیر اور بنو قریضہ سب سے آخر میں کس نے توڑا وعدہ سو گئے ہیں بنو قریضہ نے سب سے آخر میں غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریضہ نے سب سے پہلے بنو قریم نے اور بیچ میں بنو نذیر نے وعدہ توڑا تو اس طرح کے لوگوں کا کیا علاج ہو آگے کی جو بات ہے اس کو غور سے سنیے گا کہ اسلام کی اس جنگ کا مقصد کیا ہے کیا انسانوں کو مارنا تھوڑا ہے کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ نمٹا دو سب کو ختم کر دو تلاش کرو جہاں جہاں کوئی بچہ ملے بس نسلیں ختم کرو نہیں نہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہو تسقفنا آپ پائیں ہوں ان کو فی الحربی جنگ میں تو کیا کریں فشرد بہم من خلفہم شرد تو بھگائیے آپ بہم ان کی وجہ سے من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں مطلب یہ اسلام کا بنیادی ضابطہ ہے سزائیں بھی اسی لیے ہیں بہت چوریاں ہوئی شہر میں کوئی چور نہیں پکڑا گیا ایک چور پکڑا گیا جو پکڑا گیا تو برسر میدان اس کا ہاتھ قلم کر دو جب سب کے سامنے ہاتھ قلم ہوگا گھبرا جائیں گے دل دہل جائیں گے دوبارہ کوئی چوری کرنے کی سوچے گا بھی تو رات کو خواب میں بھی ڈرے گا پکڑا گیا پکڑا گیا گھبرائے گا فرمایا جو جنگ میں آئے ایسی مار دو ان کو کہ واپس پلٹ کر جائیں تو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا کسی کا بازو کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی کسی کا سر پھٹا ہوا تو جو پیچھے ہوئے ہوں وہ بھی ڈر جائیں وہ کہ بڑی ظالم قوم ہے ان سے جنگ نہیں کرنے اب آج کی بات سنا پھر وہ وعدہ کر کے دوبارہ توڑیں گے نہیں ورنہ یہ بار بار وعدہ توڑتے رہیں گے فشرد رد تو بھگائیے ان کو بہم ان کے ذریعے سے ان کو مار دیجئے تاکہ یہ واپس جائیں تو ان کی بری حالت دیکھیں پچھلے من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں اور وہ بھاگ جائیں ان کی حالت دیکھ کر کے فائدہ کیا ہوگا لعلہم یذکرون شاید کہ وہ سبق حاصل کریں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں ہو سکتا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ غور تو کرو یار یہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ جگانے کے لیے کہتا ہوں جموں والے کیا کہتے ہیں اس موقع پر ہیں کشمیری نے وہ محاورہ نہیں سنا ہوگا جب دو بندوں کی لڑائی ہوتی ہے نا کہتے ہیں میں تیرے چوٹ دانت پان دیا گا میں تیرے چونسٹھ دانت توڑوں گا وہ کہتے ہیں دانت تو نہیں بتیس چونسٹھ کیسے توڑے گا کہتے تو پیچھے والے جو ہیں جو تجھے چوک دے رہے جو تجھے لڑائی کے لیے ابھار رہے ہیں ان کے بھی توڑوں گا تیرے بھی توڑوں گا اب جو پیچھے رہ کر کے جنگ کے ڈورے ہلاتا رہتا ہے نا اور بیوقوفوں کو لڑاتا رہتا ہے وہ ڈر جائے گا یار یہ نہیں چھوڑے گا مجھے فشرد بهم من خلفهم بھگائیے ان کے ذریعے سے جو ان کے پیچھے ہیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن یہ تو بار بار ہوگا یہ وعدہ توڑیں گے اور عجیب حال ہوگا ان کا وعدہ کریں گے اوپر سے معاہدہ رہے گا ایگریمنٹ رہے گا جنگ نہ کرنے کا اندر اندر جڑیں کاٹتے رہیں گے اور مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں تو ہم تو اپنی زبان میں کہیں گے ایسے کو ایسا جیسے وہ دھوکہ دے رہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے ہیں جہاں سچ چلے تو سچ چلاؤ جہاں سچ نہ چلے تو جھوٹی سے ہی نہیں نہیں یہ تو دور جہالت کی باتیں یہ رخصت ہوگی جہالت کے ساتھ ایمان والے کیا کریں فرمایا ایمان والوں کو قطن اس کی اجازت نہیں کہ سلا رکھیں ظاہری طور پر اور وہ بھی ان کی طرح اندر اندر جڑیں کاٹیں اسی نے آج مسلمانوں کو بھی رسوا کیا دنیا بھر کے اندر نام کے جو مسلمان لیڈر بنے ہوئے ہیں زلیل وہ یہی کام کر رہے ہیں وہ دنیا کے بےمانوں سے سبق حاصل کرتے ہیں پھر وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں ظاہری طور پر ایگریمنٹ کر دیتے ہیں اندر اندر جڑیں کاٹتے ہیں ایمان والوں کا ایمان کے تقاضہ کیا ہے وہ اما اتخاف اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈریں قوم من کسی قوم سے خیانت غداری کرنے سے کہ انہوں نے ایگریمنٹ تو کیا مگر یہ غداری کر رہے ہیں اندر اندر جڑیں کاٹ رہے ہیں تو آپ کیا کریں فمبر فلے سوا فمبز فمبر پھینک دیجیے آپ الیہم ان کی طرف آلہ سوا برابری کے طور پر کیا مطلب آپ ان کا معاہدہ ان کے منہ پر مار دیں اور ان کو اطلاع دے دیں کہ چونکہ تم وفا نہیں کر سکے لہذا ہماری طرف سے بھی معاہدہ ختم ان کو اطلاع دو تاکہ تم اور وہ معاہدہ کے توڑنے میں اور معاہدہ کے توڑنے کی اطلاع پانے میں سوا برابر ہو جائیں اور جب برابر ہو جائیں اس کے بعد جنگ کر سکتے ہو اندر اندر جڑیں کاٹنے کی قطر اجازت نہیں ہے یہ تو انسان کے ضمیر کو کھا جانے والی باتیں ہیں پھر انسانیتی دنیا میں نہیں رہے گی ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ خیانت ہے یہ انہیں کو مبارک تمہارا یہ کام نہیں ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا معلوم ہوا کہ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تیس تاریخ کو ختم ہونے والا ہے صرف ایک مہینہ باقی بچ گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں جمع کرنی شروع کی بہت بھاری خرچہ کیا اور بہت بڑی فوج کی تعداد جمع کی اور بارڈر کے قریب فوج کھڑی کی تاکہ معاہدہ ختم ہو جائے گا وہ ہم پر حملہ کریں گے ہم ان پر حملہ کریں گے تو ہم ان پر حملہ کریں اور یہ وہ دور ہے جب صحابہ کم رہ گئے ہیں صحابہ کا انتقال ہو چکا ہے بہت اکا دکا صحابہ نظر آتے ہیں ایسے وقت میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا میرے معاویہ کے پاس کہ ایک بڑے میاں ہیں کمزور سے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر دوڑتے ہوئے پھر رہے ہیں اور لشکر کو بتا رہے ہیں الوفا لا غدر وفاداری ضروری ہے غداری جائز نہیں اور کہتے جا رہے ہیں لکل لباء یوم القیامہ ہر غدار کو قیامت کے دن ایک جھنڈا ملے گا اور اس کے اس کی غداری کے برابر وہ لمبا ہوگا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ غدار ہے وہ چاہے کہ میں جھنڈا نہ پکڑوں پکڑنا پڑے گا سب کے سامنے رسوا یہ غدار ہے اس کو دیکھ لو سارے لوگ ڈر گئے کہنے لگے جی ایسا ایک بندے کہہ رہے ہیں تو لشکر میں بددلی پھیل رہی ہے یہ کیا غداری کا مسئلہ ہے میرے معاویہ نے فرمایا کیسے ہیں فرمایا فلاں ہو وہ فلاں صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے ان کو بلاؤ کیا مسئلہ ہے انہوں نے بلایا گیا انہوں نے سنایا میں نے اپنے کانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب تمہارا کسی کے ساتھ معاہدہ ہو معاہدہ توڑ کر کے ان کو اطلاع دو اس کے بعد فوجیں جمع کرو ایسا نہ ہو کہ تم فوجی جمع کرتے رہو اور وہ تمہاری دینداری پر اعتماد کر کے بیٹھے رہے یہ غداری ہے امیر معاویہ اتنا خرچہ کر چکے تھے فرمایا سب واپس بارکو میں چلے جاؤ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ معاہدہ ختم ہوگا اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ آئندہ جنگ کہ آئندہ معاہدہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا ان اللہ یہ انداز بھی اللہ کرے ہم سمجھ جائیں کہ اکثر سورت کی جو رکوع کی پہلی آیت ہوتی ہے اوپر کے مضمون کا تکملہ اور آئندہ مضمون کی تمہید ہوتی ہے وہ اوپر کا مضمون تھا یہ غداری کرتے ہیں ہم نے غداری نہیں کرنی ہے ہم نے صاف صاف بات کرنی ہے تو اس طریقے سے تو ہم سادگی میں مارے جائیں گے اور کافر خوش ہو جائیں گے بہت اچھا سارے مل کر مسلمانوں سے معاہدہ کر لو اور پھر جب موقع پاؤ تو تبھی ان کی جڑیں کاٹ ڈالو اس پر ان کو ڈانٹا گیا ولا یاختہ اور چاہیے کہ گمان نہ کریں اللہ دینا وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالک کا انکار کیا سبقو کہ وہ سبقت کر لیں گے آگے بڑھ جائیں گے اور نہیں بڑھ سکتے ہیں انہم لا ہوم بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں ان کے پلانوں سے اللہ ناواقف ہے کیا ان کے سارے پلان اللہ کے سامنے ہیں وہ مسلمانوں کو جو ملیا میٹ کرنے کے پلان بناتے ہیں اصل میں وہ اللہ کو ہرانے کے پلان بنا رہے ہیں انہم لا عجزون وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں یہ تو اوپر کے مضمون کا جواب ہوا آئندہ کے لیے تمہید ایمان والوں اس پر بالکل مطمئن رہو کہ جو منکر ہیں خدا کے اپنے مالک کو نہیں مانتے وہ کتنی سازشیں کریں کتنے پلان بنائیں تمہارا کام ہے معاہدہ برقرار رکھنا وہ سبقت نہیں کر سکیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور اللہ کو عاجز نہیں کر سکیں گے تو مسلمان مطمئن ہو گیا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں اب تو اللہ نے سب کچھ ذمہ لے لیا فرمایا نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے وہ اللہ کا ہے مگر تمہارے ذمے بھی کچھ ہے تمہارے ذمے کیا ہے مِنْ وہ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ترہبون به عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقو وما تنفقو من شیء فی سبیل اللہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون اللہ اکبر ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کیا تعلیم دی گئی ایمان والوں کو فرمایا اس پر مطمئن رہو کہ نافرمان ساری دنیا کے بھی اکٹھے ہو جائیں وہ تمہیں نہیں مٹا سکتے مگر تمہارا کام تم نے کرنا ہے وہ کیا کام ہے تمہارا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ وَأَعِدُّوا اور تیاری کرو لہم ان کے لیے تیاریاں کرتے رہو ان کے لیے مستطعتم جتنی تم سے طاقت ہو سکے تیاری کرتے رہو اپنا جسم بناتے رہو اپنے اندر پھرتی لاتے رہو اپنی صحت بنا کر کے رکھو المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف طاقت والا ایمان والا کمزور ایمان والے سے اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور من قوت طاقت میں سے تم تیاری کرو جتنی کر سکتے ہو ہر آدمی اس کا مکلف ہے اس کی مکلف صرف حکومت نہیں کیا تیاری کرے وہ جتنی طاقت جمع کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا ان رمیو سنو طاقت نام ہے رمی کا تیر اندازی سیکھنے کا تیر اندازی کرنے کا اس دور کے لحاظ سے وہ تھا ہر دور کے لحاظ سے زاویے بدلتے رہیں گے جتنی تم تیاری کر سکتے ہو اتنی کرو اور جو کچھ جمع کر سکتے ہو وہ کرو وہ مرزباط الخیل اور تیار کیے ہوئے اور تیار رہنے والے گھوڑوں کی تیاری میں سے ان کو تیار کرو قیامت تک یہ بھی کام آتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے یہ اللہ کے راستے میں کام آتا رہے گا کتنے حالات بدلے اور کتنے جنگ کے زاویے بدلے مگر گھوڑے کی اہمیت آج بھی ختم نہیں ہوئی میری بات الخیل اور تیاری والے گھوڑوں کی تیاری جتنی تم کر سکتے ہو اتنی کرو اس طرح کی تیاری سے دنیا میں تو تباہی آئے گی اس طرح کی تیاری سے تو دنیا میں جو اسلام دنیا کو سلامتی اور امن کا پیام دیتا ہے تو لوگ کہہ سکیں گے تو دہشت گردی کر رہا ہے فرمایا عدو اللہ وعدوکم اسی سے دنیا میں امن آئے گا ترہبون ڈراؤ گے تم بھی اس تیاری کے ذریعے سے عدو اللہ اللہ کے دشمن کو وہ ادو کمر اپنے دشمن کو تم تو اللہ کے خوف کے اللہ کے ڈر کے مطابق اس کے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہو اور کسی بے گناہ کو نہیں ستاؤ گے مگر وہ جو اللہ کے دشمن ہیں انسانیت کے دشمن ہیں وہ ہر وقت میں اس طاق میں رہتے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح ستایا جائے جب تمہاری تیاری کی خبریں سنیں گے وہ ڈرے رہیں گے وہ کہیں گے یار مت چھیڑو ان کو وہ چھیڑیں گے نہیں تم بھی نہیں چھیڑو گے دنیا میں امن برقرار رہے گا امن برقرار رکھنے کا یہی طریقہ ہے دیکھیے ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں میرے پاس ایٹم بم اس نے کہا میرے پاس بھی کہا اچھا تم بھی بیٹھ میں بیٹھ جاتا ہوں یہی تو طریقہ ہے تور ہبو نبی یادو ڈراؤ گے تم اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور کوئی کہے کہ ہمارے دشمن ہم نے سب سے سلا کر لی معاہدہ کر لیا اور میں اس پر بھروسہ نہ کرو کروں من دونہم اور ان کے علاوہ کچھ دوسرے بھی ہیں ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچی ان تم تیاری کرتے رہو تم کو جی ہے ہی کوئی نہیں ہمارے مقابلے میں کہا دوسرے ہیں کچھ لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے مثلا اپنے ملک کے اندر ڈکیت کھڑے ہو گئے بدماش کھڑے ہو گئے ملک کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے والے کھڑے ہو گئے ان کو پتہ چلا کہ حکومت بھی بے بات سے بیچاری کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے ڈکیتوں کے پاس اصلہ زیادہ حکومت کے پاس کم تو پھر امن کیسے برقرار رہے گا تم تیاری کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ سنیں کہ جس بستی میں جائیں گے وہاں کے لوگ تیار ہوں گے ہمارا امن و امان کو تباہ کرنے کا منصوبہ فیل ہو جائے گا وہ گھبرائیں گے وہ ڈریں گے لیکن اس طریقے سے تو مال بھی خرچ ہوگا کافی زیادہ خرچ ہوگا دنیا والے تو آپ کو بھی امن و امان کی دعوت دیتے ہیں مگر دنیا کا نظام کس پر قائم ہے آج کہ جتنی ملک کی کمائی ہے اس کا تین میں سے ایک حصہ ون تھرڈ اور کہیں تو دو دو تین میں سے دو حصے صرف ڈیفنس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے دفاع کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو اس میں تو خرچہ بھی ہوگا لیکن یہ حکومت کا خرچہ نہیں یہ ہر شخص کا خرچہ ہے اور یہ صرف اللہ کے دین کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس لیے وما من سے تم جو بھی کوئی خرچ کرو گے چیز اللہ کے راستے میں یوفا وسائی وہ تم کو پوری کی پوری دے دی جائے گی اس پر تم کو ثواب ملے گا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اس کا تم کو صلح ملے گا اس کی تم کو جزا ملے گی دنیا میں بھی حالات بہتر ہوں گے اور قیامت کے دن کتنی جزا ملے گی میں عرض کر چکا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس گھوڑے کو اس کے لیے تیار رکھتے ہو کہ اگر اللہ کے راستے میں صرف اللہ کے دین کے لیے نہ قوم کے لیے نہ علاقے کے لیے نہ وطن کے لیے نہ بہادری کے لیے اللہ کے دین کے لیے کبھی قربان کرنے کا نمبر آیا تو اس کو لے کر کے اس کو بھی کروں گا قربان اپنے آپ کو بھی تو قیامت کے دن جب تمہارے اعمال تلیں گے تو یہ گھوڑا بھی تلے گا ٹھیک گھوڑا تو تلے گا فرمایا نہیں اس سے آگے بڑھ کر کے اس کی لید بھی تلے گی اس کا پیشاب بھی تلے گا جب اس طریقے سے تم تیاری کرو گے جو دنیا میں جو امن و امان کو تباہ کرنے والی طاقتیں ہیں انہوں نے دیکھا انہوں نے تو بڑی تیاری کی ہے تو وہ کیا کریں گے فوراً جھک جائیں گے صلاح کے لیے ایسے موقع پر جب وہ آ گئے صلاح کرنے کے لیے تو تم کہو گے اچھا اب تمہیں پتا چل گیا نا اب آ گیا اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں نہیں اب تمہارا یہ کام نہیں ہمارا کام تو صرف امن و امان کو برقرار رکھنا ہے وَإِن جَنَحُو اور اگر وہ جھک جائیں لِسَلْمِ سلح کے لیے فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی جھک جائیے اس کے لیے فَجْنَحْ لَهَا سلم سلم جو ہے سلم جو ہے سلم یہ مہنس ہے فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی جھک جائیے اس کے لیے آپ ہم تو منتظر اسی کے تھے کہ وہ ہم ادھر سے نہیں کہیں گے کیا وہ صلاح کر لیں کیوں اس لیے کہ ان کو دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ ظاہری طور پر صلح کرتے ہیں اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں ہمیں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے ہم نہیں ادھر سے کہیں گے البتہ ہم تیاری کریں گے جس سے وہ گھبرائیں گے وہ کہیں گے اچھا صلح کر لیتے ہم کہیں گے بہت اچھا ہم تو پہلے ہی منتظر ہیں اس کے لیکن صلاح کر لیں گے تو یہ بد بات لوگ ہیں ادھر سے سلا کریں گے ادھر سے اندر کو حملہ کر دیں گے کبھی بھی وہ علی اللہ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں یعنی اس خدشے کی وجہ سے کہ یہ لوگ آج سلا کر رہے ہیں کل حملہ کر دیں گے اس لیے ان سے سلا نہ کریں بالکل نہیں وہ توکل اللہ اللہ پر بھروسہ کیجیے کیا تعلیم دی جا رہی ہے انسانوں کو اللہ اکبر انه هو السميع العليم بے شک وہی تو سننے والا ہے وہی جاننے والا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے وہ سب سنتا اور جانتا ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے علماء کرام سے یہ تو سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلا تیس تیس دن گزر گئے بلکہ بعض دفعہ ایک چاند کے بعد دوسرا چاند چڑھ گیا اور آپ کا چولہا گرم نہیں ہوا امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ پھر زندہ کیسے رہتے تھے فرمایا صرف کھجوروں پر اور پانی پر زندہ رہتے تھے اور کوئی چیز نہیں تھی کھانے کے لیے اور آپ نے یہ بھی سنا کہ رات کی تنہائی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دیکھا ابو بکر بھی باہر نکلے کی چاندنی میں حضرت عمر بھی نکلے آپ نے فرمایا تم کیسے نکلے انہوں نے کیا قسم اس ذات کی جس نے حق دے کر کے بھیجا ہے جس چیز نے آپ کو نکالا اسی نے ہم کو بھی نکالا ہے بھوک ہے نیند نہیں آتی ہے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں کروٹیں بدلتے رہے نیند نہیں آئی پیٹوں پر پتھر باندھے گئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہمت کوئی مولوی اس کی ہمت کرے کہ وہ ثابت کر سکے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسا دن بھی آیا کہ آپ کے پاس اس دور کی بہترین تلوار نہیں تھی بہترین ڈھال نہیں تھی بہترین نیزہ نہیں تھا بہترین لاشیاں نہیں تھیں بلکہ جو بھی اس زمانے کا ویپن تھا جو بھی اس زمانے کی تیاری تھی وہ سب تھی اور اسی میں دنیا کا امن پوشیدہ ہے بڑی بڑی طاقتیں نہیں آپس میں لڑ رہی ہیں کیوں ان کو معلوم ہے کہ بھائی اگر ہم لڑیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا ہم ان کو ماریں گے وہ ہم کو بھی تو مار دیں گے اور وہ بڑے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں ہتھیار بناتے ہیں اور جب وہ ہتھیار سڑنے لگتے ہیں تو پھر چھوٹوں کو لڑا دیتے ہیں تو ان کے ہتھیاروں کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور پیسہ بھی آ جاتا ہے بک بھی جاتے ہیں اور لوگ لڑتے بھی رہتے ہیں اور وہ پھر کڑپینج بن کے آ جاتے ہیں سلا بھی کرانے کے لیے یہ بات اگر کوئی نہ سمجھے تو گاؤں کی زندگی پر غور کر لیں گاؤں میں دو چار بندے کھڑپینج بن جاتے ہیں پورے گاؤں کو لڑاتے رہتے ہیں زندگی ساری ان کی معیشت ان کا کاروبار ہی یہی ہوتا ہے کہ اسی سے ان کا گزارا چلتا رہتا ہے بس لوگ لڑتے رہتے کاروبار چلتا رہتا ہے پولیس والے بےچارے معاف کریں ان میں بھی ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی سانٹ گانٹ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آج اس کو لانا پکڑ کے لائے مارا پیٹا اس کے بعد یہ پہنچ جاتے ہیں مجھے تان کر کے میرے بندے کو کیسے مارا دو چار گالیاں بھی دیتے ہیں ایسے ادار کھایا وہ بےچارا جواب کہاں دے گا تو پھر لاتے چھڑا کر کے بیچارہ ہمیشہ ہاتھ جوڑ کے رہتا ہے کہ سر میرا تو بیڑا ہی غرق ہوا تھا وہ تو مار ہی دیتے آپ نے مجھے بچایا تو پکڑایا کس نے تھا پکڑایا بھی تو اسی نے تھا یہ پوری دنیا کا نظام یہی چل رہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی یوں دنیا کا امن برقرار ہوا کتنے لوگ مارے گئے اتنا بڑا انقلاب آیا اور جب لاشیں گنی گی کتنے لوگ مرے ہیں چند سو لوگ چند سو لوگ جن سے اتنا بڑا انقلاب آ گیا دونوں جانب سے اگر شمار کریں ایمان والوں کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی کیوں یہ انداز تھا جنگ کا لوگوں کو مارنا مقصد نہیں تھا ڈراؤ دھمکاؤ سیدھے راستے پر لاؤ جنگوں کو بند کرو اگر لڑو گے پھر یہ نتیجہ نکلے گا جتنی شرارتی طاقت تھی گنڈے قسم کے لوگ تھے ڈر گئے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پھر دوبارہ اوپر فرمایا تھا اللہ پر بھروسہ کرو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ صلح کریں مگر اندر اندر سے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں مت گھبرائیے یوری دو اور اگر وہ ارادہ کریں کرے کا کہ وہ دھوکہ دیں گے آپ کو ہس بک اللہ تو بے شک اللہ کافی ہے آپ کے لیے حسبک ب کہا یہ عربی کا محاورہ یہ تیرے لیے کافی ہے حسبک اللہ تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے ان کو دھوکہ دیں جو مرضی کریں کچھ فرق نہیں پڑتا وہ اللہ جی کا وہ ہے اللہ ایدک کا جس نے آپ کی مدد کی تھی بنصری اپنی خاص مدد کے ذریعے سے خاص طاقت کے ذریعے سے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا وبالمؤمنین اور وہ تو ما فوق اسباب مدد تھی جو اللہ کی طرف سے ہوئی اور اسباب کے تحت اسباب کے دنیا میں عالم میں اسباب میں ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کی آپ کی کمر مضبوط ہوگی کیسی جانے قربان کرنے والے آپ کو صحابہ دیے وہ اللہ بین قلوبہم اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اللہ اکبر کیسی کیسی آپس میں جنگیں اور کیسے کیسے جھگڑے تھے مگر آپ کے ذریعے سے شیر و شکر کر دیا پورے عرب کو اللہ نے چند لوگوں کا انتقال ہوا چند لوگوں کا یہ تو آج کل ایسے شہر میں جس کو کہتے ہیں رائٹس ہو گئے دنگے ہو گئے ان دنگوں میں اتنے لوگ مر جاتے ہیں جتنے لوگوں کے انتقال پر اتنا بڑا انقلاب آیا وہ اللہ بہن نقل اور اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا لو جمیا اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ ہے زمین کے اندر سارے کا سارا ما اللہ بین نقل آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے وہ اللہ اللہ بہین لیکن اللہ نے جوڑ پیدا کیا ان کے دلوں کے درمیان عزیز بے شک وہ غالب غالب ہے جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے اس نے چاہا کہ لوگوں کو جوڑے آپ کے ذریعے سے جوڑ دیا حکیم زبردست حکمت والا ہے کیسا جوڑا آپ اندازہ لگائیں اور کس خیال کے لوگ تھے وہ اس کو نہیں برداشت کرتے تھے کہ گاؤں کا انسان اور غریب انسان ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر جائے ہمارے مرگھٹ میں دفن ہو جائے اس کو نہیں برداشت کرتے تھے لیکن کیسا ذہن بنایا تیرے غلام کے بیٹے کو امیر بنایا گیا کسی نے چون و چرا نہیں کیا عمر بھی چھوٹی بیٹے بھی غلام کے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی ماتحتی میں کون ہے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایسے لوگ ہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ اس کو یہ تو نہ تجربہ کار ہے چھوٹا ہے بچہ ہے نہ یہی دیکھنا چاہتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جوڑا اللہ نے انسانوں کو یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے لیکن یہ تو آپ کی بات ہے آپ کی حیات طیبہ کی بات ہے ایمان والوں کا کیا بنے گا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے من اتَّبَعَكَ جو پیروی کریں گے آپ کی من المؤمنین ایمان والوں میں سے قیامت تک کا وعدہ ہے ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے لیکن ضرورت ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور آپ کی پیروی کا حق ادا کریں آپ کی اتباع کا حق ادا کریں اللہ ان کے لیے بھی کافی اللہ آپ کے لیے بھی کافی اس لحاظ سے میں نے من کات کیا کا کے اوپر اور یہی بہترین تفسیر ہے کافی ہے اللہ آپ کو اور کافی ہے اس شخص کو اتباع کا جس نے پیروی کی آپ کی من المؤمنین ایمان والوں میں سے اور بھی تفسیریں کی گئیں لیکن یہ تفسیر سب سے زیادہ راجے اور بے غبار تفسیر ہے یا نبی حضرت المؤمنین علی القتال اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر فرمایا گیا کہ جب تمہاری طاقت کو دیکھ کر وہ صلاح کے لیے جھک جائیں تو آپ صلاح کر لیجئے اور اس خدشے کی طرف کوئی دھیان نہ دیجئے کہ شاید وہ دھوکہ دیں گے اللہ آپ کے لیے کافی ہے لیکن ایک بات آپ نے بھی کرنی ہے وہ کیا اوپر فرمایا تھے ایمان والو تمہارے لیے اللہ کافی ہے مگر ایک کام تم نے کرنا ہے تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ایک کام کریں گے کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرز المؤمنین علی القتال ابھاریے آپ ایمان والوں کو علی القتال اللہ کے راستے میں جنگ کرنے پر قربانیاں دینے پر جان و مال قربان کرنے پر ابھارتے رہیے ابھارتے رہیے اور جتنے بھی اس بیان کی حدیثیں ہیں فضائل کی وہ سب کی سب اس آیت کا مصداق اور اس پر عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس کی تربیت سے کیسی قوم تیار ہوئی تھی خالد ابن ولید سے پوچھو جب ایرانیوں سے مقابلہ ہوا تو ایرانیوں کو پیغام بھیجا تھا خط لکھا ان کو کہا اسلم و تسلم جھک جاؤ اسی میں خیر ہے اگر تم اللہ کا دین قبول کر لو گے تو ملک تمہارا رہے گا بادشاہی تمہاری رہے گی ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے اور اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم پھر اتنا کرو کہ ہمیں اللہ کے دین کی دعوت آگے بڑھ کر دینے دو اور تم جزیہ دینا قبول کرو ہمیں اللہ کا دین تمہارے ماتحت تک پہنچانے کا موقع ملے گا اور اگر یہ بھی نہیں قبول کرتے ہو تو پھر تیسری بات ہے فاتون المیدان اترو میدان میں تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی مگر یاد رکھنا ایک قوم لے کر کے آیا ہوں جن کو موت اتنی پیاری ہے کہ تمہیں اتنا شراب بھی پیارا نہیں ہوگا تمہیں سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اتنی محبت نہیں جتنی ان کو موت سے زیادہ محبت ہے جب ایران کے گورنر نے یہ خط پڑا تو ہل گیا بچارہ کیا قوم ہے یہ کم کم شروع نہیں اگلی گمیات کیسے اُبھاریں کیسے ترغیب دیں اسی کا ایک نمونہ ان یکم عشرون اگر ہوں گے تم میں سے بیس صابرون ڈٹ جانے والے یغلبو میاتین غالب آ جائیں گے وہ دو سو کے اوپر وَإِن کم مِّنكُم مِّئَةٌ اور اگر ہوں گے تم میں سے سو غلبو الفا غالب آ جائیں گے ایک ہزار پر من الذین کفروا ان لوگوں ایک ہزار ان لوگوں میں سے جو انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے نہیں مانا بِأَنَّهُمْ يَفْقَهُونَ کیوں غالب آئیں گے بندے تو وہ بھی اللہ کے ہیں اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں لا يفقهون جو سمجھتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جیتی جاتی ہے صرف ہتھیاروں کی بلبوتے پر طاقت کے بلبوتے پر ان کو نہیں معلوم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ جیتتا ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس فلسفے کو اس لیے اگر تم بیس ہوں گے تو ان کے دو سو پر غالب آ جاؤ گے اور اگر سو ہوں گے تو ہزار پر غالب آ جاؤ گے ایک کے مقابلے میں کتنے آ گئے اب بولو دس لیکن یہ نہیں کہا ایک کے مقابلے میں دس کم سے کم بیس اور پھر سو بیان کیے اسی سے امت یہ بات سمجھی کہ جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی جائے اور کسی غیر ایمان والا جس کے ساتھ جھگڑا ہے اس کو مار کر آ جائے وہ بولے میں نے جہاد کر کے آ گیا نہیں نہیں وہ ایک جماعت ہوتی ہے وہ ایک پورا جتھا ہوتا ہے اس کا ایک امیر بنتا ہے ایک معمور بنتا ہے وَلَهُمْ ہوں کو جب ان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے وہ طاقت پھر طاقت سے ٹکراتی ہے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے اس کا نام اللہ کے راستے کی قربانیاں ہیں گلی کوچو کے اندر لڑنا اور ایک دوسرے سے الجھ جانا اس کا نام جہاد ہے الان خفف اللہ عنکم کافی عرصے کے بعد دوسرا حکم نازل ہوتا ہے الان خفف اللہ اب اللہ نے ہلکا کیا عنکم تم سے وعلم ان فیکم ضعفا اور اللہ نے جان لیا ان فیکم ضعفا کہ تمہارے اندر کچھ کمزور بھی ہیں کمزوری ہے ایک کا آدمی دس کا مقابلہ کرے ہے ذرا مشکل کام یہ وہیں کم کمیا اب ہلکا کیا جاتا ہے بس اگر ہوں تمہارے میں سے میتم سو سو بھی ڈٹ جانے والے یغلبو غلط اب کم سے کم جماعت کتنی بیان ہوئی سو کی سو لوگ غالب آ جائیں گے دو سو کے اوپر وہیں کمنگ کم الف اور اگر ہوں گے تم میں سے ایک ہزار یغلبو الفینی تو غالب آ جائیں گے دو ہزار پر اذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہیں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ڈٹ جاؤ اس کا کیا مطلب ہے اگر ایک کے مقابلے میں دو ہوں تو مقابلہ جائز اگر دو سے زیادہ ہوں تو مقابلہ جائز نہیں اگر یہ بات ہو تو قرآن کو سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا تو خالد بن ولید ساٹھ کو لے کر کے کتنے سے ٹکرا گئے تھے ساٹھ ہزار سے ٹکرا گئے اور اللہ نے فتح بھی دے دی انہوں نے ایسا کیوں کیا معلوم ہوا یہ تو مطلب نہیں ہے پھر کیا مطلب ہے کیا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک کے مقابلے میں دو ہوں تو بھاگنا جائز نہیں اور اگر تین چار ہو تو بھاگنا جائز ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے بیت لی اور بہت سارے صحابہ کو وصیت فرمائی کہ اگر تو اکیلا ہی بچے اور تیرے سارے ساتھی بھاگ جائیں تو تب بھی تو نہیں بھاگنا اگرچہ تیرے ٹکڑے بھی ہو جائیں پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا یہی دوسرے والا معنی ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ کتنا کتنے سے ٹکرا سکتا ہے اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنے ہوں تو پھر بھاگ جاؤ البتہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر دوگنی طاقت ہو تو بھاگنا درست نہیں اگر اس سے زیادہ ہوں تو پھر اس کی اجازت ہے کہ کوئی آدمی دوبارہ صفوں کو درست کرے اور پیچھے ہٹ جائے يُسْنَ فِي الْأَرْضُ ایک اور مسئلہ رہ گیا اس کو بیان فرمائے وہ بدر کا مسئلہ رہ گیا وہ کیا مسئلہ بدر میں سب سے پہلے لوگ گرفتار ہوئے تھے قیدی بنے تھے کتنے لوگ تھے گرفتار ستر لوگ تھے ان کے ساتھ سب سے پہلے تو حکم آیا کہ وہ سلوک کرو کہ مکہ کے میں اپنے گھروں کو بھول جائیں اور تم کو یاد رکھیں صحابہ نے وہ سلوک کیا اور دہر میں آپ پڑھیں گے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و یتیم اسیرا وہ کھلاتے ہیں خود بھوکا رہ کر کے اپنے دشمنوں کو جو ان کے ہاں قیدی ہو جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم کہو شکریہ جناب تم بڑے اونچے اخلاق کے لوگ ہو اپنے دشمنوں کو کھلاتے ہو بالکل صحابہ نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ ایسا کیا کوئی جیل خانہ نہیں تھا بسترے نہیں تھے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن جو لوگ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کے کہا کہ ہمیں بہت شرم آتی تھی جب یہ لوگ زمین پر لیٹتے تھے اور ہم کو چار پائیوں پر اور خود بغیر بسترے کے اور ہم کو بستر پر لٹاتے تھے اور خود یہ اور ان کے بچے بھوکے رہتے تھے اور ہم کو کھلاتے تھے وہ تو ایک وقت گزرا لیکن ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے اس کے لیے مشورہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قیدیوں کے لیے مشورہ دو مجھے کیا کیا جائے ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں میری بات پہلے نوٹ کر لیجئے آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار مدینہ میں موجود ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورت صورتوں کے ساتھ جڑتی ہیں آپ پیچھے پڑ چکے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کس نے کیا تھا ان کے رشتہ داروں نے قریبی رشتہ داروں نے کہا ان سب کو قتل کیا جائے یہ پہلی جنگ ہے ان کو پتہ چلے کہ کن کے ساتھ ٹکرائے ہیں مکہ والوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کیا نتیجہ نکلتا ہے جنگ کا اور کون قتل کرے گا کہا میرا بھائی زید آیا ہوا ہے میں اس کو قتل کروں گا علی کا بھائی عقیل آیا ہوا ہے علی اس کو قتل کرے گا ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمان آیا ہوا ہے ابو بکر عبد الرحمن کو قتل کرے گا ہر ایک کے مقابلے میں دوسرے کا رشتہ دار اور فرمایا کہ آپ کا چاچا عباس آیا ہوا ہے یہ آپ کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں آپ نے فرمایا کوئی اور بھی ان کا ساتھ دیتا ہے صرف سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے کہ میں ان کا ساتھی ہوں اور صحابہ میں سے کسی نے اس رائے کی ساتھ نہیں دیا آپ نے پوچھا آپ حضرات کی کیا رائے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور پھر جو انہوں نے رائے دی سب نے اس کو پسند فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر یہ لوگ قتل ہوں گے اس سے ان لوگوں کے جو پیچھے گھر والے ہیں ان کے دلوں میں اور سختی آئے گی یہ مکہ کے لوگ ہیں یہ گھبرائیں گے نہیں ان کے دلوں میں اور سختی آئے گی ہم ان کو چھوڑ دیں گے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور انہی کو اللہ ایمان نصیب کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج قدرتی طور پر نرم ہے آپ نے یہ رائے پسند فرمائی اگلی آیتیں نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند تھی لیکن اب فیصلہ ہو گیا ہے جب ہو گیا ہے فیصلہ تو اب رہنے دو لیکن ان کی رائے زیادہ پسند ہے ان کی رائے کی تائید فرمائی کہ یہ ظالم جنہوں نے تیرہ سال تک مکہ میں ستایا اور نئی دین کو سمجھا اور پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے آگے یہی ان کی سزا تھی ماں کا نیلبی نہیں جائز ہے کسی نبی کے لیے ان یکون نہیں مناسب ہے کسی نبی کے لیے ان یکون اسرا کہ ہوں اس کے لیے قیدی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ خون بہا دے ہم پوشیدہ ان کا فی الارض زمین میں قیدیوں کو بچا کر کے رکھے یہ نہیں ان کا خون بہانا چاہیے تھا تریدون عرض الدنیا تم چاہتے ہو دنیا کا سامان کے کچھ فدیہ لے کر کے چھوڑ دو واللہ یرید الاخرہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے یہ شروع کی بات تھی اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی اس میں تو اعلان ہو گیا اما منم و اما فدا جب اب قیدی ہو جائیں یا تو صرف احسان کر کے چھوڑ دو کچھ معاوضہ ایسے چھوڑ دو فی سبیر اللہ یوں چھوڑ دیا جاؤ بھائی دوبارہ نہیں لڑنا یا کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دو یا اپنے قیدیوں کے بدلے میں چھڑا ان کو اور اگر تم یہ باتیں مناسب نہیں لگتی اور وہ واجب القتل ہیں انہوں نے کسی کچھ لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے دشمنی کے طور پر تو قتل بھی کیے جا سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے پھر قید کر کے ان کو نہ رکھو بلکہ انسانی معاشرے کا حصہ بنا دو ان کو گھروں میں بانٹ دو اور ہر گھر کا ایک فرد بن جائے ان کے حقوق متعین ہو جائیں اور وہ گھروں کے اندر گھس کر کے اللہ کے دین کو دیکھیں شاید ان کو اللہ کا دین نصیب ہو جائے اسی کو کہتے تھے غلام اور باندھی بنانا وہ پانچویں درجے کی بات ہے وہ اس وقت میں یہ حکم آیا وہ لولا کتاب لولا کتاب من اللہ اگر نہ ہوتی اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی ہوئی سبقا جو پہلے سے طے ہو چکی تھی لمسکم تو لگ جاتا تم کو عذاب عظیم بہت بڑا عذاب فیما اخذ تم اس چیز کے بارے میں جو تم نے لی تھی تم نے جو فدیہ لیا اللہ کو پسند نہیں آیا اس کے اوپر تو عذاب عظیم آ جاتا لیکن کیوں نہیں آیا ایک بات پہلے سے طے ہو گئی تھی کیا بات طے ہو گئی تھی پہلے سے ایک بات تو یہ طے گئی کہ ابھی جو ہم اس صورت کے میں پیچھے پڑ آئے ہیں وہ کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا جواب دیا جاتا تھا کہ جب تک نبی موجود رہتا ہے قوم میں اس پر عذاب نہیں آتا آپ موجود ہیں تو عذاب کیسے آ سکتا ہے اس لیے عذاب نہیں آیا اور کس لیے یہ بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ جو آدمی غور و فکر کرتا ہے اجتحاد کرتا ہے پھر اس سے لغزش ہو جاتی ہے اس لغزش کے اوپر اللہ کے کوئی پکڑ نہیں ہے بلکہ جو غور و فکر کر کے ایک ایک نتیجے پر پہنچتا ہے اگر صحیح بات اس کو مل جائے تو اس کو دو ثواب ملیں گے اور اگر صحیح نہ بھی ملے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا غور و فکر کرنے کا محنت کرنے کا اور اس طرح کی بہت باتیں کہی گئیں یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی اس لیے عذاب نہیں آیا تو اب جو فدیا لے لیا تھا فدیا لیا کتنا تھا صرف چار ہزار درہم یعنی چار سو درہم ایک آدمی کی طرف سے فی کس لیا جاتا تھا چار سو درہم اور جس نے کہا کہ میرے پاس دینے کے لیے درہم نہیں تو ان کو کہا کہ تم مدینہ کے دس بچوں کو پڑھا دو ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تمہاری بھی چھوٹی اور جس نے کہا مجھے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو کہا ایسی چھوٹی جا لولا فکلو مما غنیم تم تو جو لے چکے ہو پس کھا لو مما اس میں سے غنیم تم جو تم نے غنیمت لے لی اس حال میں کہ وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے پاک بھی ہے کسی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے اللہ نے حلال بھی کر دی وَتَّقُ اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صدق اللہ العظیم